اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلومین وصلاۃ وسلام ولاشر فلمبیا و المُرسلیم انبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ول علیہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی بلسانی قولی رب زدنی علم آج میں اسٹوڈنٹ کو جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو ویلکم کہتی ہوں اہلاً و سہلن و مرحبا بکو الحمد للہ پچھلے سال میں بھی ہم نے خلاص قرآن کرایا تھا تو الحمد للہ اللہ کی توفیق سے آج پھر اس سال بھی ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے سیکھنے اور سکھانے کا ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں قرآن کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت آپ کو اگر کوئی چیز لگتی ہے یہ مجھے بہت بڑی نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو قرآن کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی ہے اور آپ کو چن لیا ہے اسی لیے آج آپ اس کلاس میں آ پائیں ورنہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر دنیا کے ہی کام کرتے ہیں نا سورہ یونس آیا نمبر 58 میں بھی اللہ نے کیا فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے یعنی کہنے کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے اس فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے کون سا فضل ایک کتاب جو تمہیں عطا کی گئی ہے اللہ کا جو کلام عطا کیا گیا ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے یہ کتاب اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں اب جو جو چیز کر رہے ہیں اس وقت بھی اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے پتا کرے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہونے کے باوجود آج ہم اس سے ہی غافل ہیں اور کبھی پڑھتے بھی ہیں قرآن کو تو کس لیے پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے حالانکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے اس کلام میں کیا کہا ہے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے کیا باتیں اللہ کرنا چاہتا ہے یہ اللہ کا لیٹر ہے ہمارے لیے ایک خط ہے جب ہمارے فرینڈ کا خط آتا ہے تو ہم کسی بھی حالت میں اس کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے خاص طر سے ہمارے بیسٹ فرینڈ نے اگر کوئی خط بھیجا بھی آج کل خط نہیں بلکہ ای میل وغیرہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں سو ہی نہیں پاتی ایسا کہتے جب تک میں وہ پڑھ نہ لوں کہ اس نے کیا لکھا ہے یہ تو خط کب سے ہمارے پاس ہے ہمارے شیلف میں رکھا ہوا ہے لیکن ہم کبھی اٹھا کے دیکھتے نہیں کہ اللہ نے خط میں کیا لکھا ہے ہمارے لیے کیا لیٹر میں لکھا ہے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسے سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے کبھی بھی آپ بلائیں کسی کو اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل اسی میں لگ گئے ہیں اتنا کام کر رہے خود بھی سیکھ رہے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے دن رات لگائے ہوئے کبھی کبھی رشک آتا ہے ایسے لوگوں پر اپنے آورس کم کر کے نیند کم کر کے انہوں نے یہ سب کام کرنا شروع کر دیا ہے کبھی کبھی کھانا کم کھاتے تاکہ نیند نہ آئے ہم اللہ کا کلام صحیح سے پڑھ سکیں ورنہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں ایسے بھی کرنے والے آج موجود ہیں لیکن آج کچھ لوگ کچھ نہیں بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے حالانکہ گھنٹوں سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں تب یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سورہ الفرقان آئے نمبر تھرٹی میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اس قرآن کو اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ دیا کیا مطلب ہے چھوڑ دیا یا تو پہلی بات پڑھتے ہی نہیں ہیں جب رمضان آئیں گا تب پڑھیں گے یا اس میں بھی نہیں پڑھتے یا تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں یا پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں صرف دوسروں کو پڑھاتے ہیں خود پڑھتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں لیکن عمل زیرو کوئی عمل نہیں تو اس کو کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دینا ہم قرآن کیوں پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے کیا ہدایت دی ہے ہمیں کیا کرنے کہا ہے اور ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں عمل کرنا شروع کر دیں اور یہ قرآن کوئی دنیائی کتاب نہیں ہے یاد رکھیں بلکہ ہمارے رب کا کلام ہے ہمارے رب کا کلام کلام ہے یہ اللہ اسپیچ دے رہا ہے ڈائریکٹ اسپیچ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ آئی ہوئی بلکہ اللہ کا کلام جس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہم جب باتیں کرتے ہیں نا میں خود بھی یا آپ بھی جب باتیں کرتے تو کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں گرامیٹیکلی بھی رانگ بولتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بہت ساری مسٹیک ہوتی ہے ہاں لکھتے وقت ہم ایڈٹ کر کے کریکشن کر دیتے ہیں لیکن جب باتیں کرتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کوئی بھی ہماری خود کی آڈیو لے لیں اور پھر دیکھیں اس میں کتنے مسٹیک ہوتے ہیں یہ کلام جو ہے ڈائریکٹ اسپیچ جو اللہ کا ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں اللہ کا کلام ہی اللہ کی باتیں ہیں اس میں سورہ الحشر آئے نمبر ٹوینٹی ون میں اللہ نے فرمایا لو انزل نہاضل قرآن اللہ جب خوش امتصد من خشیت اللہ و تل کلام سال و ندربو حال سے اللہ یا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خوف سے جھک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا یعنی کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں پہاڑ جیسی چیز بھی وہ بھی ٹکڑے ہو جاتے اس لیے کم از کم ہر مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس عظیم کتاب میں اللہ نے کیا کیا ہم سے بات کی ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہماری جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ کے کہنے کے مطابق گزار رہے یا نہیں اسے آپ سمجھے پھر عمل کرے پہلا ہمیں سمجھنا ہوگا کیا اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کرنا ہے بخاری اور مسلم میں بھی آتا ہے کہ میں یوری دل راہ یو فدین جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ دے گا کس کو جو چاہے گا دین کو سمجھنا چاہے گا اس کو دین کی سمجھ ملے گی کوشش کرے انشاءاللہ اللہ ایسی بات سمجھا دے گا کہ پہلے ہمیں وہ پتہ بھی نہیں تھی ویسے بھی علم کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اور قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں بس ایک مسلم میں جو آتی ہیں حدیث اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے جنت کا راستہ کیسے آسان ہوگا جب علم حاصل کریں گے تو کیا ہوگا عمل کرنا شروع کریں گے اب ایک عمل کر رہا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے ارے یہ تو میرے ساتھ پڑی یہ عمل کرنا شروع کیا آپ بھی شروع کر دیں گے اور پھر عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا اور بغیر علم کے بھی جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اکثر بدت ہوتی ہے یا شرکیاں چیزیں کرتے ہیں لوگ کیوں کیونکہ صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا اب اتنا وقت نہیں کہ علم کے بارے میں بہت زیادہ یہ میں بات کروں لیکن تھوڑا شارٹ میں اس کورس کے بارے میں میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تو پہلی بات بہت ہی شارٹ کورس ہے ہمارا ایک مہینے کا تقریباً پکڑیں تو ون منتھ میں ہمیں یہ ہر پارے کو کمپلیٹ کرنا ہے یعنی پر ڈے ہم ون ون پارا لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اس میں نا میں صرف مفہوم یا خلاصہ ہی بتاؤں گی قرآن کا ترجمہ وغیرہ نہیں کراؤں گی یا پھر ڈیٹیل تفسیر بھی نہیں ہوگی جہاں ضرورت ہوگی نا وہاں بس تفسیر تھوڑی بہت کر لیں گے یہ جو کلاس ہے وہ تفسیر کی نہیں ہے ہمارے تفسیر کی تو مفو میں قرآن وہ رکھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا تو کنٹینیو کریں گے وہاں پر لیکن ابھی یہ یاد رکھیں یہ میں ترجمہ نہیں کر رہی ہوں یہ ذہن میں رکھے کیونکہ ہو سکتا ہے میں کوئی بات کہوں اور وہ ترجمے میں ایگزیکٹ ویسی نہیں ہے ویسے بھی قرآن کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے کسی بھی حالت میں ہم قرآن کا ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں کر سکتے اب یہ بھی میں جو بتاؤں گی وہ جسٹ مفہوم ہوگا اور خلاصہ ہوگا یعنی ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن میں کیا چیز آئی ہوئی ہیں تاکہ ہم عمل کرنا شروع کریں یہ مقصد ہے تو یاد رکھیں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے اور نہ ہی تفسیر ویسی ڈیٹیل ہیں بس مفہوم سمجھنے میں آنا چاہیے کہ اچھا اللہ نے یہ یہ چیز کہی ہے تو اس حساب سے ہم بتائیں گے اور ایک چیز ہر صورت کا جو مین ٹاپک جو ہے وہ بتایا جائے گا ہر سورا وائز اوکے اور ہر رکو کے حساب سے ہم چلیں گے ہر رکو میں کتنے آیات آئے ہیں کون سے آیت آئے ہیں اور اس رکو میں مین ٹاپکس کیا آئے ہوئے وہ بھی بتایا جائے گا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ایک آیت بھی آپ لیں گے نا ایک آیت کے اندر ایک ٹاپک نہیں بلکہ کئی ایک ٹاپکس ہیں لیکن اتنا ڈیٹیل اب ہمارے پاس ویسے بھی ون منتھ کا ٹائم ہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا جائیں میں کوئی بھی ایسے ایک دو یا کچھ ٹاپکس بتا دوں گی کہ یہ رکو میں یہ یہ یہ ٹاپک آیا ہے ضروری نہیں کہ میں جسے سمجھتی ہوں کہ یہ مین ٹاپک ہے آپ کچھ اور سمجھتے ہوں گے تو ایسا ضروری نہیں کہ وہی مین ہو اور وہی آپ زیادہ امفیسائز کریں یا میں رہی ہوں جسٹ جو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹاپک اس میں مین ہے وہ میں بتا دوں گی لیکن سارے بتا نہیں سکتی کیونکہ ہمارے پاس ویسے بھی ٹائم کی کمی ہے نا چلے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح دعا کی جائے سبحان اللہ اللہ ہی سکھاتے ہیں کہ آپ نے دعا اس سے کس طرح مانگنی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا اور یہ جو سورہ الفاتحہ ہے وہ قرآن حکیم میں شروعات میں ہی آتی ہے فاتحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اوپننگ سورہ اوپن کرنے والی اسی لیے یہ جو پہلی آتی ہے سورہ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے اور اس صورت کے کئی ایک فضیلتیں بھی آتی ہیں لیکن کچھ ہی ایک دو لے لیتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی کیونکہ بخاری کی ایک حدیث کا ہم مفہوم نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی اور اس سورہ کے کئی ایک نام آئے ہوئے ہیں الفاتحہ یہ تو نون نیم ہے اشفا بھی نام آیا ہوا ہے ارقیہ بھی ہے اور کئی ایک نام آتے ہیں اب اشفا ہے اور ارقیہ ہے تو یہ جو سورہ ہے وہ شفا دینے کے لیے بھی کام آتی ہیں یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو وہ سورہ فاتحہ سے دم کر سکتا ہے کیونکہ یہ ارقیہ اشفا بھی کہا گیا ہے ہم کئی ایک چیزیں ڈھونڈتے رہتے اچھا یہ ہو گیا تو کیا کرے یہ ہو گیا تو کتنا پڑھے کیا پڑھے یہ ہم سوچتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہماری نظر سورہ فاتحہ پر نہیں جاتی کہ آج میں بیمار ہوں چلے آج سورہ فاتحہ تھوڑا پڑھ لوں کیونکہ یہ شفا ہے یا رقیہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ دل سے پڑھ رہے ہیں آپ کا ایمان پکا ہے تو ضرور شفا ہوگی اور اگر شفا نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یا تو ایمان کچا اچھا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے کچھ اور چیز آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن شفا ضرور ہوتی ہے یاد رکھیں کچھ نہ کچھ چیز ملی جاتی تو اس کو آپ یوز کیا کریں جب بھی یہ بیمار ہے تو سورہ فاتحہ پڑھا کریں اپنے اوپر دم کیا کریں دوسروں پہ بھی کر سکتے ہیں آپ دم خاص طور سے بچے وغیرہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان پہ بھی کیا جاتا ہے اور اس میں سات آیات آتی ہیں آؤز باللہ من شیطان الرجیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو کیا حکم دیا گیا ہے قرآن میں ہی آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ فیضہ قرآ القرآن بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ سورہ نحل آیا نمبر نائنٹی ایٹ میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کے پناہ طلب کیجیے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو آؤز باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے اب دیکھیں آپ تو کہیں گے یہ تو ہم اچھا کام کرنے جا رہے تو پھر یہاں شیطان کیا کر رہا ہے شیطان ہمیشہ اچھے کاموں کے بیچ میں ہی آ جاتا ہے یا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں نا آپ نیکی کا کام پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے تو ہمیشہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا یعنی بیٹھا کدھر ہے وہ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے اسی لیے اچھا کام کرتے وقت کیا کہا گیا ہے قرآن پڑھتے وقت اس سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کے پناہ میں آئے آؤز بلّہ الرجیم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور رحمان الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے ایا کا نہ و ایا کا نسعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں اہ دن سرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا راستہ دکھا چلا منزل تک پہنچا کون سا راستہ سرات الزین انعام علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا کن پر انعام کیا اللہ نے سورہ انساٮٔ نمبر سکسٹی نائن کا مفہوم یہ ہے کہ نبیوں پر صدقین شہداء پر صالحین پر یعنی نیک لوگوں پر اللہ نے انعام کیا تو ان لوگوں کا راستہ بتا غیر علیہم اور نہ ان کا جن پر غصہ کیا گیا ان کا راستہ نہیں ولادول دین اور نہ گمراہوں کا اچھا یہ سورہ الفاتحہ علماء کا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ سارے قرآن کے مضامین کا اس میں خلاصہ ہے اب کس طرح خلاصہ ہے یاد رکھیں قرآن میں پورے قرآن میں پانچ مضامین مین آئے ہوئے فائیو ٹاپکس یہ پانچوں کے پانچوں اس صورت میں ہے پہلا کیا ہے علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کیا ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کے احسانات کا بھی ذکر ہوتا ہے اور انسان کو بندگی اور شکر گزاری کی تلقین بھی کی جاتی ہے اس میں تو یہ جو ٹاپک ہے وہ کس میں آیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین شکر کر ہے نا الحمد تو الرحمن الرحیم تو یہ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتیں احسانات پھر اللہ کی جو شکر گزاری ہے اس کی تلقین کی گئی ہیں اس کے بارے میں آتا ہے پھر دوسرا جو ٹاپک قرآن میں آتا ہے وہ ہے علم تذکیر بالموت و مباد الموت اس کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آتا ہے پھر حساب کتاب کے بارے میں آخرت کے حالات کے بارے میں گناہوں پر سزا ملے گی پھر نیک اعمال پر اچھی جزا ملے گی اسی کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزق کے بارے میں تو یہ کس میں آئے گا مالکی یوم الدین میں آتا ہے پھر تھرڈ ٹاپک تھرڈ جو مین مضمون ہے قرآن میں وہ ہے علم الاحکام یعنی شریعت کے جو احکام ہیں اس میں کیا ہوتا ہے عبادات ہوتی ہے دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ سے تعلق ساتھ ساتھ عوامر یعنی کمانڈمنٹ اللہ کے جو بھی احکام ہیں اللہ نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو کمانڈمنٹس اور نواحی یعنی پروہیبیشن یہ نہیں کرو منع کیا گیا ہے تو وہ آتے ہیں علم الاحکام میں تو یہ کون سا آئے گا یا کا و یا کا نستعین ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں ساتھ ساتھ اہدن آف سرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو یہ علم الاحکام ہو گیا پھر ففتھ اینڈ سکس ٹاپک یہ دونوں ملا کے آگے آئے گا ففتھ ٹاپک آتا ہے قرآن میں علم المقاسمات یعنی کیا ڈبیٹس ڈبیٹس آئے نا جوس کے ساتھ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو بھی ڈبیٹس آئے ہیں یا اور بھی مشرقین کے ساتھ سو علم مقاصمہ ڈبیٹس جیسے گمراہ قوموں کے عقائد وغیرہ ہیں اس کے بارے میں اور اعمال کی اصلاح کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی پھر اسی طرح ففتھ ٹاپک آتا ہے وہ علم علم تذکیر بھی ایام اللہ یعنی پہلے قوموں اور ان کے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے پھر انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں پھر انبیاء کے قصے پھر نافرمانی کے بنا پر جو ہلاک شدہ قومیں ہیں اس سے عبرت لینے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ کس میں آئے گا الزین عنام تعلیم غیر علیہم ولادین تو یہ اس کے اندر پانچوں کے پانچوں ٹاپک آپ دیکھیں ایک سور فاتحہ میں آ جائیں گے تو پورے قرآن میں ہم یہی ڈسکس کریں گے یہی چیزوں کے بارے میں اب جو میں نے لاسٹ آپ کو بتائی غیر المغدوب علیہم تو مغدوب کچھ علماء نے کہا کہ یہود مراد لیا گیا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے غصہ ہوا اللہ کن پہ غصہ ہوا جن کے پاس علم تھا علم ہونے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو مغدوب کہا گیا ہے لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں جن کے پاس علم ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے اور ہر چیز جو قرآن میں آئی ہوئی ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ ہی ہیں بھلے ہی اللہ نے یہود کے بارے میں بتایا ہے عیسائیوں کے بارے میں بتایا ہے یا مشرقین کے بارے میں بتایا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہو بہو ویسے ہی ہماری آج مسلمان جو کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو سیم نظر آئے گی پھر دولین کا علماء نے کہا یہ عیسائی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے بغیر علم کے بھٹک رہے ہیں وہ علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے جیسے آج ہمارے مسلمان کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا علم حاصل اس لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر پتہ چل جائے تو پھر ہمیں عمل کرنا ہوگا اور اللہ کو جواب دینا ہوگا اس طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ عیسائیوں میں بھی کیا تھا کہ بغیر علم کے وہ بھٹک گئے بدعت ایجاد کی شرکیہ چیزیں ایجاد کی تو ولد یہ سب ہم سے ریلیٹڈ ہیں اب جو بسم اللہ سے لے کے اور رحمٰن الرحیم تک دیکھے عقیدے کی بات ایون مالکی یوم الدین بھی دیکھے عقیدے کی بات کی گئی ہے عقیدہ کیسا پہلی بات بسم اللہ اللہ کا نام آ گیا یہ کیا ہے عقیدے میں توحید الوہیہ یعنی اللہ کے بارے میں الوحیہ الہ سے ہے نا ایون الحمد للہ اللہ سے پھر سے ریلیٹڈ آیا یعنی یہ بھی توحید الوحیہ آ گیا پھر رب العالمین رب آ گیا یعنی یہ توحید ربوبیہ کے بارے میں آتا ہے پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم یہ کیا ہے اللہ کے صفات ہے نا توحید اسما و صفات کے بارے میں ہے پھر اسی طرح مالک یوم الدین یہ بھی عقیدے میں آتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مالک ہے یوم الدین کا حساب کتاب کے دن کا تو یہ بھی عقیدے میں آتا ہے اب عقیدے کے بعد عبادت کی بات کی گئی عبادت میں کیا گیا گنبود و گیا کنستین اح دن سرات المستقیم ہاں تو ہم دعا بھی کر رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے دعا مانگتے ہیں ہاں؟ تو یہ کیا ہے عبادت کے بارے میں آ لاسٹ پارٹ جو ہے وہ کیا ہے سراۃ اللہ زین غیر علیہ علیہم ولادین تو یہ کس کے بارے میں منہج کے بارے میں آپ کا منہج کیا ہے کون سے منہج سے آپ ریلیٹڈ ہے پوچھتے ہیں نا لوگ تو یہ منہج کے بارے میں ہے کہ یہود ہم نے تو کہا یہود عیسائی یہ جو کے بارے میں علماء نے بتا دیے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سمرائز کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح تو عبادت صحیح اگر عبادت صحیح تو منہج صحیح یہ ریلیشن ہے سب اب سورہ الفاتحہ جو شروع ہوئی ہے وہ کس سے شروع ہوئی الحمد للہ رب العالمین رب سے شروع ہوئی ہے یعنی توحید ربوبیہ سے شروع ہوئی ہے اور قرآن کا اختتام بھی رب پہ ہو رہا ہے کلاؤز بے رب الفلق کلاؤز بے رب الناس رب یعنی آغاز بھی شروعات بھی اور اختتام بھی اینڈ بھی توحید ربوبیہ پہ ہوئی ہے تو رب کو جانو رب کو پہچانو ربوبیت کا احساس اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہمیں ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی شکر کرنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے سب کچھ دیا اللہ کا شکر ہے یہ احساس ہوتا ہے ہمیں اب سورہ الفاتحہ میں تین طرح کے لوگوں کی بات کی گئی ایک تو انعام یافتہ دوسرے مغدوب تیسرے دولین کے بارے میں اب ہمیں چیک کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں ہم کس سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت ہی ایک اچھی چیز کسی عالم نے بتائی ہے کہ جو سورہ الفاتحہ ہے اس کی نظم جلی انہوں نے بنائی تھی کہ یہ انہوں نے چار پیراگراف بنائے اس کے پہلا جو پیراگراف ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آداب دعا ہے دعا کرنے کا ادب جو ہو آداب ہوتے کس طرح دعا کرنی چاہیے یہ آیا نمبر ون سے فور تک یعنی بسم اللہ سے لے کے مالک یوم الدین تک آتا ہے کہ اس میں دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے اللہ کی تعریف کرے جو بھی مانگنا ہے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے پھر اس کے بعد مانگا جائے اور پھر اس کے بعد دیکھے اللہ کے و ثنا اور کیا ہے آسما و حسنہ اللہ کے آسما حسن ہے نا اللہ تو الرحمٰن ہے تو الرحیم ہے تو یہ کہا کرے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو لیا کرے جو بھی مانگنا ہے آپ پہلے اس کی حمد و ثناء کرے اسما و حسنہ اس کے بارے میں بولے کہ اللہ جو بھی مانگنا ہے اس صفت کے تھرو آپ مانگ سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا سیکنڈ پیراگراف جو ہے وہ استحقاق دعا یعنی دعا کا حق ایا کا ناب و دعا یا کا استعین پانچویں جو آیت آئی ہوئی ہے اس میں کیا ہے اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں ہی دعا مانگنے کا ہمیں حق ہے کہ ہم اطاعت بھی کر رہے اور عبادت صرف اسی کی کر رہے کسی اور کے در پہ نہیں جا رہے کسی اور کے آگے ماتا نہیں ٹیک رہے نہ زندوں کے نہ مردوں کے صرف اسی کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں اسی سے دعا مانگنے کا ہمیں حق ہے صرف اور صرف دیکھیں ایا کا نہ بدو یعنی بہت بہت زیادہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے اب نابودو کا بھی اللہ کہہ دیتا بس ہو جاتا ہم تیری عبادت کرتے کوئی بات نہیں ہوتی سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن اللہ نے کہا یا کا نابو صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے تو کیا کرنا چاہیے اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور پھر نستعین کا نہیں کہا بلکہ وہ نستعین کہا صرف اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو مدد کس سے مانگنی چاہیے صرف اللہ سے پھر تھرڈ پیراگراف انہوں نے بتایا چھٹی آیت آتی ہے اے دینا المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا سیدھے راستے کی رہنمائی یہ اصل اور جامع دعا ہے اگر کسی کے پاس ہر چیز ہے کوئی بھی ہے دولت ہے بچے ہیں سب کچھ ہے لیکن صرف ایک ہی چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ ہے ہدایت صرف ہدایت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا آخر کیا کیا ہوگا ہوگا آخرت میں کچھ کام آنے والا ہے جو بھی اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں کام آئے گا تو اصل دعا ہم سوچتے کیا دعا مانگو کیا دعا مانگو سب سے بیسٹ دعا کہ اللہ دن سراط المستقیم اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھا سیدھا راستہ دکھا اس کا مطلب ہے مجھے وہ راستہ دکھا چلا اور منزل تک پہنچا کہ ہدایت کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا کتنا بھی عمل کرے لیکن ہدایت نہیں ہے کیسے قبول ہوگا پھر انہوں نے ایک اور پیراگراف جو فورتھ پیراگراف کہا ہے لاسٹ والا وہ وضاحت دعا ہے جو دعا کی ہے نا اس کی وضاحت اس میں کیا کون سا راستہ تو سرات الزین سے لے کے سیرت الزین انامتا سات نمبر آئے سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہ کہ مغدوب اور دالین کا مغدوب اور دالین کا راستہ نہیں جو علم کے ساتھ عمل نہیں کرتے اور جو علم کے بغیر عمل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ الفاتحہ کمپلیٹ ہو گئی پھر ہے سورہ البقرہ اس صورت میں ایک جگہ البقرہ یعنی گائے البقرہ کا مطلب ہے گائے اس کا ذکر آیا ہوا ہے اسی لیے اس صورت کا نام البقرہ ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سب سے لمبی سورہ ہے بڑی سورہ ہے یہ سارے سورہ میں اور اس میں ایک کئی ایک احکام آئے مسائل بیان کیے گئے ہیں پھر کیا ہے اس کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بھی آتا ہے اور پھر ان کا خلیفہ بنانا یعنی جانشین بنایا گیا نا آدم علیہ السلام کو اس کے بارے میں بھی آتا ہے پھر یہود کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اب دیکھیں ہم نے سورہ الفاتحہ میں کیا کہا تھا غیر المغدوب علیہم مغدوب سے کیا ریلیٹ کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ علماء نے بہت سارے کہا یہودیوں کے بارے میں تو چلیں اب یہودیوں کے بارے میں اس سورہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی انشاءاللہ جب سورہ عالیہ عمران اس کے بعد والی سورہ پہ آئیں گے تو پھر دولین کے بارے میں پڑھیں گے یعنی عیسائیوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں پڑھنے ملے گی تو یہاں آپ دیکھیں کہ سورہ الباقرہ میں اس کی جو فضیلتیں آئی ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن ایک ہی فضیلت میں بتا دوں گی مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ الباقارہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے یعنی اگر کسی کو جن جنات کا اثر ہے یا پھر ایسا لگتا ہے کہ شیطان کہیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سائے وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں دیواروں وغیرہ پر یا کچھ ایسے جنات کا اثر ہوتا ہے کسی کے اوپر کیونکہ وہ گھر میں رہ رہے ہیں اور اس کے کئی ایک ریزن ہوتے ہیں پہلی بات ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ کے لیے ہو اللہ کی طرف سے آزمائش ہو اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اللہ کے کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نمازی وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے تو ان کو آزمانے کے لیے اور بھی کئی ریزن ہو سکتے ہیں یا تو وہ دعائیں وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں باتھ روم جانے کی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے کئی ایک ریزن ہوتے ہیں لیکن اب یہاں وقت نہیں ہے اسے بیان کرنے کے لیے تو اگر ایسے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ جنات کا اثر ہے شیطان نظر آ رہے ہیں کسی کو سائے نظر آ رہے تو ایک بار پوری سورہ البقرہ پڑھی جائے تو پھر وہ انشاءاللہ اس گھر میں وہ داخل نہیں ہوگا چلے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حد المطقین پہلا رکو ہے آیا نمبر ون سے لے کے سیون تک اس میں مومنوں کے صفات کے بارے میں آتا ہے اور کفار کے جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں یعنی دونوں دو گروہ کے بارے میں بات کی گئی ہیں الف لام میم ذالکل کتاب فی اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں سرا بھی شک نہیں ناٹ ایٹ آل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر ورنہ دنیا کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی اچھی سے اچھی اس میں کیا لکھا ہوا رہتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے اگر اس میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو پلیز اس پہ یہ یہ ایڈریس ہے ہمارا ای میل ایڈریس ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کریں یا کچھ اور لکھا ہوا رہتا ہے نمبر دیے ہوئے رہتے ہیں فون نمبر اس پہ کانٹیکٹ کریں پھر نیکسٹ ایڈیشن میں ہم اس کو ایڈٹ کریں گے لیکن اس قرآن میں کوئی شک ہی نہیں اب یہ دیکھیں یہ سب سے میں نے پہلے ہی بتائی کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اسپیچ آف اللہ ہے یعنی کلام اللہ ہے نا اللہ کا کلام ہے بات ہے اللہ کی جو ایڈٹ بھی نہیں کی ہوئی ہے یعنی ایسے ضرورت ہی نہیں پڑی ایڈٹ کرنے کی ساڑھے چودہ سو سال سے جو ہے ویسی ہے ورنہ ہم لکھی ہوئی بھی تحریر ہماری رہتی ہے اس کو بھی چینج کرنے لگتے ہیں میں نے کیا لکھی تھی ہاں، یہاں پر ایسا نہیں لکھنا چاہتا کئی سالوں پرانی آپ کبھی کتاب آپ کی خود کی لکھی ہوئی اٹھا کے دیکھے اپنے آپ پہ بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یہ میں کتنی نادان تھی کیا لکھ رہی ہوں ہاں؟ لیکن یہ اللہ کا اسپیڈ جس میں کوئی بھی ایڈیشن نہیں کچھ ایڈٹ کیا ہوا نہیں ایز اٹ از کوئی بھی شک نہیں کسی بھی قسم کا شک نہیں اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک نہیں آپ کو کوئی بھی ایسے کانٹراڈکشن نہیں ملے گی تضاد والی باتیں نہیں ملے گی آپ کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھیں کہیں پر بھی نہ کانٹراڈکشن ہے نہ کسی قسم کا شک و شبہ ہے ایون گرامیٹیکلی سب سے بیسٹ گرامر قرآن کی اسی لیے غیر مسلم جو ہوتے ہیں خاص طور سے میں نے سنا ہے کہ یہودی وغیرہ وہ گرامر سیکھنے کے لیے قرآن یوز کرتے ہیں گرامیٹیکلی بھی مسٹیک نہیں کوئی بھی مسٹیک نہیں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے یعنی بغیر شک کے شروع کر دے اس کو پڑھنا اور پھر آگے کیا ہے کہ ہدایت اور دلالت کے اعتبار سے انسانوں کے جو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں آتا ہے پہلے تو ایمان والوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں جو اس رکو میں آیا ہوا ہے پھر نیکسٹ رکو میں آئے گا تھرڈ کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں جو ہے منافقین ہپوکریٹس پیپل وہ نیکسٹ رکو میں پڑھیں گے تو یہ جو ہدایت اور دلالت ہے اس کے اعتبار سے کتنی کیٹیگری بنی انسانوں کی جو آج بھی وہی اتنی کیٹیگری ہے آج بھی ویسی ہے جو پہلے تھی کون ہیں یہ لوگ ایک تو ایک ایمان والے متقی لوگ دوسرے کافر لوگ جو بالکل سرے سے ہی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں نہیں ماننا چاہتے تیسرے منافقین لوگ جو صرف دکھاوے کا ہے مطلب صرف بتانے کے لیے کہ ہم مانتے ہیں لیکن اندر کچھ کھوکھلے ہیں یہ ہیں تو تین کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں شروعات میں آئے گا لیکن اب اس رکو میں دو کیٹیگری کے بارے میں دیکھیں گے ایمان والے اور کافی پہلے قسم کے جو لوگ ہیں متقین لوگ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے کتاب تو سب پڑھتے ہیں کتنے لوگ پڑھتے بہت سارے لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں بے سمجھے پڑھ رہے ہیں کوئی سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہدایت نہیں حاصل کر رہے تو ہدایت کس کو ملے گی متقین کو جو چاہے گا ہدایت حاصل کرنا ہاں، اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اللہ سے ڈرنے والے جو ہے متقین ان کی صفات کیا ہے وہ بھی مینشن کی گئی ہیں پہلی بات وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب یعنی جو دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے اس پر ایمان لاتے کیا ہے اللہ فرشتے رسول کتاب اینڈ سو آن تو جو بھی بتایا گیا ہے غائب کی چیزیں تو اس پر وہ ایمان لاتے ہیں جو بن دیکھی حقیقتوں کو کتاب حق کی رہنمائی کے مطابق مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کیا ہے ان کا قلبی عمل دل کا عمل ہے ایمان دوسری چیز دوسری صفت متقی کی نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنا بدنی عمل کرتے ہو یہ کیا ہے حقوق اللہ ہے اللہ کا حق دینا بدنی عمل بھی کرتے قلبی کے ساتھ ساتھ دل کے عمل کے ساتھ ساتھ بدن کا عمل ہے ان کے نماز قائم کرتے ہیں صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ وقت پہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے جسے بتایا گیا ہے اور جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت سے پڑھتے ہیں خوشی و خدو کے ساتھ سارے پڑھتے ہیں نماز اس کو کہتے ہیں قائم کرنا تو یہ نماز قائم کرتے بدنی عمل بھی کرتے ہیں پھر تیسری چیز اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تو تیسری چیز کیا کر رہے مالی عمل کر رہے مالی عمل رزق میں سے خرچ کر رہے یعنی حقوق و بندوں کا بھی حق دے رہے اور کیا کرتے ہیں چوتھی چیز وہ برحق مانتے ہیں کہ جو نبیوں پر اتارا گیا یعنی نبیوں پر جو کچھ اتارا گیا ان کو مانتے ہیں پہلے نبیوں پر یہاں دیکھیں ایک ایک مین امپورٹنٹ چیز وزی مین بیما ان کا جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کی طرف ہے یعنی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پر دیکھیں کس کا رد کیا گیا ہے جو حدیثوں کو نہیں مانتے حدیثوں کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہیں ان کا رد کیا گیا ہے اور آگے قادیانیوں کا رد کیا گیا ہے کس طرح وما ان ضلع بین قبل اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا آپ سے پہلے یہ نہیں کہا گیا ممبادی ممبادی نے مین قبلی کا ممبادی نہیں یعنی آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پہ ایمان لاتے ایسا نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا کہ آپ سے پہلے اس کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پانچویں چیز وہ آخرت پر یقین رکھتے یقین سب سے ٹاپ لیول پہ یقین آتا ہے یعنی بالکل انہیں پکا یقین ہے کہ آخرت ہونے والی ہے حساب کتاب ہونے والا ہے اگر یہ پکا یقین کسی کا ہو جائے تو پھر وہ گناہ کیوں کریں وہ تو گناہ سے بچتا رہے گا انہیں پکا یقین ہے آخرت پر ایسے لوگوں کو تو ہمیں بھی اس میں چیک کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ ساری صفات ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو آج ہی اصلاح کر لیں یہی لوگ نجات اور کامیاب ہونے والے نجات پانے والے کون ہیں یہ متقین لوگ نجات پانے والے یہی فلاں والے یہی کامیاب ہونے والے ہیں پھر سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے دوسرے قسم کے لوگ کافر کافر لوگ جو سرے سے ہی انکار کرتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہے دکھ نہیں رہا ہے ان کو کیونکہ پہلی بات وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ ہدایت کیوں دے ایسے لوگوں کو تو پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں پر زید اور تعصب کے پردے پڑے ہوئے ضد کی وجہ سے شک کی وجہ سے تعصب ہے سچ میں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے یہ رسول صحیح میں یہ رسول ہی ہے آپ صلی وسلم رسول ہی تھے تعصب تعصب کہ ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے کتنا بھی سمجھائیں گے تو بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ کسی طور پر بھی نہیں مانیں گے کتنا بھی کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کہنا چھوڑ دیں بلکہ آپ صلی وسلم معلوم ہو کے بھی ہر ایک کو دعویٰ کرتے رہیں آخر تک پھر رکو نمبر ٹو ہے آیت نمبر ایٹ سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں منافقوں کے خصائص اور مثالیں بیان کی گئی ہیں ان کی خصائص کا مطلب ہے کیریکٹرسٹک یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں اور ان کی دیکھیے کتنے ساری آیتیں آئیں گی جو منافق ہیں ان کی بہت زیادہ ان کو کھول کے بیان کیا گیا ہے کیونکہ چھپے ہوئے ہیں نا چھپی ہوئی چیز رہتی ہے ان کے اندر مومن اور کافر کیا ہیں کلیئر کٹ سامنے سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن منافق دوگلا پن دکھاتے ہیں سامنے کچھ پیچھے کچھ ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو اللہ کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں ایمان نہیں ہے دل کے اندر یہ منافق لوگ اپنے طرز عمل سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کو لگ رہا ہے دھوکہ دے رہے مگر خود دھوکے میں مبتلا ہے ان کو اس کی بھی سمجھ نہیں ہے حق کی کامیابی اور اپنے دوگلے پن کی بدولت ان کے مرض نفاق میں اضافہ ہو رہا ہے نفاق دوگلے پن ہے کچھ دکھا رہے کچھ یہ مرض ہے ان کے اندر یہ بیماری ہے ایک ان کے اندر یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے یہ فسادی ہیں مگر اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں ہوتا کیا ہے فساد کرنے والے کیا کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم کیا غلط کر رہے ہیں فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں عقل سے بھی خالی ہیں مگر ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہتے کہ یہ ایمان والے ہیں نا بہت بیوقوف ہے دیکھے کتنا پیسہ لٹا رہے ہیں دین کے خاطر ان کو سمجھ نہیں ان کی دنیا نہیں ہے کیا اور الگ الگ طرح کے تانے دیتے رہتے ہیں کیونکہ ایمان والے کیا کرتے ہیں اپنے دولت اپنا وقت سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ایمان والوں کے سامنے ایمان کے دعوے کرنا اور اپنی مجلسوں میں مومنوں کا مذاق اڑانا ان کی عادت ہے ایمان والوں کے سامنے ایسے رہیں گے جیسے بہت زیادہ یہ دیندار لوگ ہیں لیکن جب اپنی مجلسوں میں منافقوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی طرح بننا شروع کرتے ہیں یہ لوگ عقل سے ایسے خالی ہے کہ انہوں نے ایمان اور ہدایت کے کھڑے سکوں کے بدلے کفر اور گمراہی کا بیکار مال پسند کیا ہے حالانکہ ہدایت کو اپنانا چاہتا ایمان کو اپنانا چاہتا لیکن انہوں نے کفر میں رہنا پسند کیا گمراہی میں رہنا پسند کیا ان کی محرومی کی مثال ایک ایسے شخص کی ہیں جو راستہ دیکھنے کے لیے رات کے اندھیروں میں آگ جلائیں آگ جلاتا ہے کہ کچھ نظر آئے آزو بازو میں کیا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے مگر جب ارد گرد روشنی ہو جائیں تو خود بینائی سے محروم ہو جائیں جب روشنی ہوتی ہے تو خود دیکھ نہیں سکتا اندھا بن جاتا ہے اور ان میں بعض ایسے ہیں جو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے دنیائی فائدے دیکھ کر چند قدم اٹھاتے ہیں چلے جہاں پر ایزی ہیں وہاں پر ہم چل لیں گے جب نماز اتنی بھاری نہیں لگتے تو نماز پڑھ لیں گے لیکن جہاں خرچ کرنے کی بات آئے گی یا کچھ ایسے اللہ کے راہ میں نکلنے کی بات آئے گی تو پھر وہ رک جائے گی پھر پابندی اور حق کے راستے میں قربانی کے مطالبے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک جاتے ہیں نہیں کرنا چاہتے مشکل کام نہیں کرنا چاہتے جو بھی دین میں آسان آسان ہے وہ کر لیں گے لیکن جو مشکل ہے نہیں آج کے زمانے میں تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے ایسی باتیں کر کے ٹال دیتے ہیں کتنا بھی انہیں سمجھائیں اگر یہ لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے تو ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت سے محروم کر دیے جائیں گے اس لیے اخلاص ضروری ہے خالص نیت رکھے اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے نا ہمارے پاس کیا ہے دولت ہے کیا ہے وہ نہیں دیکھتا بلکہ کتنی خالص نیت سے ہم کون سا کام کرنا ہے پھر رکو نمبر تھری ہے آیت نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی نائن تک جس میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے پھر اللہ کا تعارف کیا گیا اور بتایا گیا کہ سارے کافر مل کر قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے یہ ایک چیلنج ہے چیلنج کیا گیا ہے سبھی کو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو پہلا یہ حکم ہے سب سے پہلا امر جو آیا ہوا ہے نا قرآن میں سب سے پہلا امر کمانڈ وہ یہ آیا ہوا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو رب کی عبادت کرنے کا حکم تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ اب دیکھیں اللہ نے کہا اے لوگو اے لوگو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری ہیومینٹی کے لیے آیا ہے سبھی کے لیے آیا ہے انسانوں کے لیے آیا ہے جنوں کے لیے بھی آیا ہے سبھی کے لیے مسلمان ہو کافر ہو منافق ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے کیونکہ اے لوگو بہرحال پھر فرمایا وہ تمہارا بھی خالق ہے کیوں عبادت کرو اس کی کچھ ریزن ہونا چاہیے نا کہ کیوں کیوں عبادت عبادت اس لیے کہ تمہارا خالق ہی وہی ہے تم کو بنایا ہی اس نے ہے اور تم سے پہلو کا بھی خالق وہی ہے تمہارے جو باپ دادا تھے ان کے باپ دادا ان کے باپ دادا سب کو اللہ نے ہی تو بنایا ہے تو تم ان کی کیسے پوجا کرنا شروع کر دیے لوگوں کی ہماری زندگی کا مقصد یاد رکھے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف نماز پڑھے قرآن پڑھے یہی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ احکام دیے ہیں ان سب پہ عمل کرنے کی کوشش کرے اور جن نواحی کو اللہ نے بتایا ہے جو چیز پرائیویٹ کی گئی ہے منع کی گئی ہے اس سے ٹوٹلی رک جائے وہ ہوتی ہے عبادت اور آگے بتایا گیا کہ اللہ کون ہے اللہ وہ وہی ہے جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا بارش برسانے والا پھر اس پانی کی بدولت زمین سے تمہاری غذا اگانے والا وہ اکیلا ہے وہی اللہ ہے جو یہ سب کر رہا ہے کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ اور سنو کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت نامہ نازل فرما دیا ہے پہلے بھی کتابیں آ چکی ہیں نا قرآن سے پہلے کئی ایک کتابیں بھیجی اللہ نے لیکن یہ آخری کتاب ہے جو آخری نبی پہ اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ اگر تمہارا خیال ہے کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں تو سارے مل کر اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لاؤ ایک صورت اتنی ساری ایک سو چودہ بنانے کی ضرورت نہیں ایک صورت اس جیسی کب سے چیلنج کیا گیا ہے لوگوں نے کوششیں کی اپنی ہی چیزیں جو بنائی ہوئی تھی لکھی ہوئی تھی خود ہی شرم کے مارے پھاڑ کے پھینک دی اور آج تک یہ کام کوئی کر نہیں پایا کہ قرآن جیسی ایک صورت کوئی نہیں بنا پایا اگر تم سے یہ نہ ہو سکے اور کبھی نہ ہو سکے گا یہ ہنڈریڈ پرسینٹ بنا ہی نہیں سکوں گے اس طرح یعنی ایک چھوٹی صورت کوئی بھی جیسے سورہ کا اوسر ہے تین آیت والی وہ بھی قیامت تک نہیں بنا پاؤ گے صرف جھگڑتے رہو گے تانے دیتے رہو گے لڑائی کرو گے جھگڑے کرو گے لیکن ایک صورت بنانے کی تمہاری ہمت نہیں ہوگی قیامت تک نہیں بنا پاؤ گے انکار کرنے والے ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بنو گارنٹیڈ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہوں کیونکہ انسان کو بھی پھینکا جائے گا جہنم میں لکڑیاں وغیرہ نہیں بلکہ تم کو ہی جلا دیا جائے گا تمہارے بون میں جو ہڈیوں میں جو فاسفورس ہے وہ بھی جھلس جائے گا وہی آگ اور بھڑکائے گا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس آخری ہدایت کو مانیں گے جنت ان کے انتظار میں ہے انتظار کر رہی ہے جنت ایسے لوگوں کی کون ہے یہ لوگ جو اس کو ماننے والے ہیں اس کو پڑھنے والے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں اور یہ جنت کیا ہوگی جہاں نہریں جاری ہوگی نہریں ہم نہریں وغیرہ جب دیکھتے ہیں ایون گھر بھی جو ٹاپ والے گھر رہتے وہ کیسے رہتے جو سمندر وغیرہ کے کنارے جو گھر رہتے کتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں جگہ ہی لینا کتنی ایکسپینسو ہوتی ہے یہ تو ریڈی میڈ مل جائے گا وہاں پر اس خالی اس دنیا میں تھوڑی محنت کرنی ہے جہاں نہریں جاری ہوگی بہترین رسک کھائیں گے سڑا گلا نہیں کھائیں گے فریج میں رکھ رکھ کے نہیں کھائیں گے بلکہ بہترین رزق کبھی سڑنے والا نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ بیویوں یا بیویوں کے لیے شوہر ان کے ساتھ رہیں گے پاکیزہ ہوں گی بیویاں یا شوہر یہاں کے کیا ہوتے ہیں ایک دن نہائے نہیں تو کتنی گندی بدبو آنی شروع ہوتی ہے بال نہیں دھوئے تو جوئیں پڑ جائیں ایسے حال ہیں برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آ جائیں ہاں صرف رات کو سو کے اٹھتے کتنی بدبو آتی ہے یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے صرف لیکن وہاں پاکیزہ یعنی ظاہری بھی پاکیزگی اور اندرونی بھی پاکیزگی اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئیں تو کہاں یاد رکھو قرآن کی تمام مثالیں حقیقت کی وضاحت کے لیے ہیں یہ جو مثال اللہ بیان کرتا ہے اس کی مثال اس کی مثال تم مذاق اڑاتے ہو اس کا مثال مچھر کی ہو یا مکڑی کی ایمان والے ان کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں لیکن انکار کرنے والے فاسق اعتراض کر کے گمراہی مول لیتے ہیں یہی فاسق لوگ رب کی فرما برداری کا عہد کر کے پھر اسے توڑ ڈالتے ہیں کہ فاسق ہے کون لوگ دیکھیں ان کی بھی صفات یاد رکھے کہ کہیں ہم میں تو نہیں کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے کتنے وعدے کرتے کتنے وعدے توڑتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے وعدے کو یاد رکھے توڑے نہیں پھر کیا کرتے قطع رحمی کرتے ہیں یہ لوگ رشتے داریاں کاٹتے ہیں سگے بھائی بہن سگی بہنیں سگے بھائیاں ماں باپ سے رشتہ کاٹا ہوا ہے بچوں سے رشتے کاٹے ہوئے قطع رحمی کرتے ہیں یہ لوگ اور فسادی ہیں فسادی پتہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں اس کا ذکر کیا گیا ہے ظلم قطع رحمی یعنی رشتے داریاں توڑنا کاٹنا اور تیسری چیز جو کسی حدیث میں کسی میں نہیں ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی اس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اس کے لیے جلدا ہی کر دیتا ہے کچھ سزا ڈیلے کرتا ہے نا کہ قیامت کے دن ملے گی وہ سزا لیکن یہ تین سزا اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے آپ کے سامنے بچپن سے لے کے ابھی تک کہ جنہوں نے یہ تین چیزیں کی ان کے دنیا میں کتنی مشکلات آئی کتنی تکلیفیں آئیں جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا بھلے ہی وہ اپنے خود کے نوکر کیوں نہ ہوں کوئی بھی ہو اپنے رشتے دار نہ ہو بہو ہو ہو ساس کوئی بھی ہو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا انہوں نے قطع رحمیاں کی جنہوں نے اپنے ہی نندوں کے ساتھ اپنے ہی بھابھیوں کے ساتھ اپنے ہی ساس سسر بہو جو بھی ہے اپنے سگے بھائیوں بہنوں کے ساتھ قطع رحمی کی کہتے ہیں کہ ہم ان کی سیڑھیاں نہیں چڑھیں گے ہم ان کا منہ نہیں دیکھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ آخر میں کیا ہوا مرتے وقت کیا حال ہوا آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگوں کا حال بہت بے دردی سے مر گئے ہوں قطع رحمی کی سزا والدین کی نافرمانی اس کی سزا اللہ ڈیلے نہیں کرتا بلکہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے لوگو اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو کیسے کر سکتے ہو تم اللہ کا انکار تم بے جان تھے تم میں کوئی جان نہیں تھی دو سو سال تین سو سال پہلے تم کہاں تھے تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا آج اتنا نام و نشان ہے نا سب لوگ آپ کا نام لے رہے ہیں آپ کا اسپیسیفک نام دیا گیا ہے لیکن دو سو سال تین سو سال پہلے کہاں تھے بے جان تھے کوئی نہیں جانتا تھا آپ کو اس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں موت دے گا اب پیدا کیا اس کے بعد کیا ہے ایک دن موت آئے گی گارنٹڈ آئے گی اس کا کوئی انکار نہیں کرتا وہ کافر ہو یا مسلمان ہو سب مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے پھر دوبارہ ہمیشہ رہنے والی زندگی دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی یا عارضی زندگی یاد رکھیں ٹیسٹ کے لیے آئے اگزام پاس کیے چلے گئے فیل ہوئے تو وہاں بھی فیل کائنات میں جو کچھ ہے اسی نے تمہارے لیے پیدا کیا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس نے سب کے سب ہمیں مہیا کر دیا اس دنیا میں یعنی جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ہمیں مہیا کیا یہ بڑا احسان ہے اللہ کا آسمان بھی اسی نے بنائے وہی ہر شے کا جاننے والا ہے پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر تھرٹی سے لے کے تھرٹی نائن تک جس میں خلافت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں پھر علم کی اہمیت کے بارے میں اور علم کا جو مقام ہے اس کا جو مرتبہ ہے وہ بیان کیا ہے یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ میں کیوں بناؤں گا اس کی کیا حکمتیں ہیں وہ میں خود جانتا ہوں پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو سارے نام یا سارے علوم سکھائے جو بھی ہمارے ضرورت کے تھے یا فائدے کے تھے وہ سکھا دیے فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ آپ تم بتاؤ ان کے نام تو فرشتے نہیں بتا سکے جو آدم علیہ السلام نے بتائے تھے حکمت تھی نا ان کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو برتری عطا کی ان کو ایک مرتبہ دیا کہ کس کی فضیلت ہے علم کی فضیلت جو ہم آج چھوڑے ہوئے ہیں ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دوسری چیزیں لگتی ہیں علم حاصل کرنے سے زیادہ حالانکہ اس کا مرتبہ دیکھے جس کو علم دیا گیا اس کی فضیلت کیا ہے تو برتری عطا کی اور خلافت آدم علیہ السلام کے اقرار اور بنی آدم کی عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو بھی اور سارے فرشتوں کو بھی کیوں علم کی فضیلت کی وجہ سے لیکن ابلیس اکڑ گیا اس نے سجدہ نہیں کیا کتنے سجدے نہیں کیے تھے ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا بہت عبادت گزار تھا لیکن ایک سجدہ نہیں کیا آج ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں غفلت کے مارے یا ایسے ہی سستی کے مارے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے کتنے ہم نے سجدے چھوڑے ہیں اور ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا صرف ایک سجدہ کافر ہو گیا اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے کیونکہ انہیں وہاں رکھا گیا انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا سب الاؤ تھا صرف ایک منائی تھی کہ وہ درخت کے قریب نہ جائیں اب دیکھیں وہ درخت کا پھل کھائے نہیں کھائے وہ نہیں کہا گیا بلکہ حرام کے قریب نہ جائیں یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں جو بھی حرام چیزیں ہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے وہ کرنے کی چیز تو بہت دور لیکن اس کے قریب تک جانے سے منع کیا گیا ہے تو وہاں نہیں جائیں صرف ایک درخت باقی سب علاوہ جو چاہے کریں کھائے پئیں مزے کریں لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے ممنوع درخت چک لیا پھر دونوں زمین پر بھیج دیے گئے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا سبحان اللہ غلطی کرے انسان اور اللہ سکھائے کہ غلطی کے بعد معافی کیسی مانگی جاتی ہے سبحان اللہ اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی اور یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہمیں سورہ العراف آیا نمبر 23 میں ملے گا ربنا ظلمنا انفسنا رب لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا بے شک ہم بہت ظالم ہیں بہت اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہمیں بھی یہ دعائیں بہت کرنے کی ضرورت ہے ہم دن رات گناہ کرتے ہیں کتنی گناہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں جب بھی گناہ کرتے ہیں نقصان کس کا ہے ہمارا اپنا کیونکہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ہی ملنی ہے کسی اور کو نہیں ملنی ہے یہ دعائیں پڑھا کریں کئی ایک دعا آتی ہے اس میں یہ بھی ایک بہترین دعا ہے تو دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا کہ تم نے گناہ کیے ہیں نا خیر اب تم کے گناہ جو کیے ہیں اس کے بعد مغفرت کی دعا بھی کریں وہ بھی میں ہی سکھاؤں گا اور ان کی پھر توبہ قبول ہو گئیں دونوں نے توبہ کر لی آدم علیہ السلام نے بھی اور علیہ السلام نے بھی دونوں نے غلطی کی کچھ لوگوں نے کہا ہے نا کہ نہیں وہ ہوا علیہ السلام نے بہکایا اور یہ کیا نہیں بلکہ دونوں نے غلطی کی اور دونوں نے پھر مغفرت مانگی اور وہ قبول بھی کی گئیں اسی لیے جب بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے فوراً کرے توبہ اور اگر بندوں کا حق ماریں تو اس کا حق ادا کریں توبہ کے ساتھ ساتھ پھر نسل آدم کو ہمیشہ کے لیے زمین میں رہنے اور آسمانی ہدایت پر چل کر کامیابی حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی اور قانون بتایا گیا جو ہماری طرف سے آنے والی ہدایت کو مانے گا وہ خوف اور غم سے آزاد رہے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا خوف کس کا ہوتا ہے فیوچر کا مستقبل کا وہ کیا ہے آخرت آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا خوف نہیں ہوگا غم کس کا ہوتا ہے ماضی کا پاسٹ کا کہ ہم نے کیا کیے تو وہ غم بھی نہیں ہوگا اس کو جو ہدایت پہ رہا لیکن جو انکار کرے گا اس کا آبادی ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتے کڑتے رہے گا وہیں پہ بن ہوتے رہے گا پھر رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر فورٹی سے لے فورٹی سکس تک جس میں بنی اسرائیل سے پہلا خطاب یہاں پر آیا ہوا ہے بنی اسرائیل جو ہم یہود کہتے ہیں ان سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہوا ہے اور اس خطاب میں اللہ نے پیار سے ان کو سمجھایا ہے کہ جو رکو آپ دیکھیں گے اس میں پیار سے بات بتائی گئی ہیں بنی اسرائیل جو تھی نا وہ اس وقت کی سب سے افضل قوم تھی جیسے آج مسلمان افضل قوم ہے نا ویسے اس وقت کی افضل قوم اس وقت کے یہ مسلمان تھے بنی اسرائیل افضل قوم کئی انہیں نعمت اللہ نے ادا کی تھی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی جیسے آج مسلمان قدر نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے رسول کو بھی پریشان کیا کئی ایک سوال کر کے اور کسی نہ کسی طرح وہ پریشان کرتے رہے اپنے رسول کو اللہ کے شان میں بھی انہوں نے گستاخیاں کی بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس قسم کا غم اور غصہ اور حسد ابلیس کو تھا ابلیس نے جیسے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اس پہ غصہ کیا تھا یعنی آدم علیہ السلام پر ابلیس نے غصہ کیا نا کہ اسے کیوں برتری عطا کی گئی مجھے کیوں نہیں اسے غم بھی تھا غصہ بھی تھا حسد بھی تھی اسی قسم کا غم اور غصہ اور حسد اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف تم کو ہے اے بنی اسرائیل آج یہود کیوں حسد کر ہیں کیوں غم اور غصے میں ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ آخری کتاب ان کے اندر کیوں آئی آخری رسول بنی اسماعیل میں کیوں آئے یہی ہے لنک دے کے لنک پیچھے سے یا ایسی بات نہیں بتائی جا رہی ہے ہر ایک کنیکٹڈ ہے لنک ہے ہر ایک آیت کا مگر جس طرح شیطان کی خواہش کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کر رہی اسی طرح تمہاری دشمنی تم حسد کرنے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کر رہے گی تم کچھ بھی کرو حسد کرو غم کرو غصہ کرو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کر رہے گی لہذا اے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کریں جو نہیں ہے اس پہ نظر نہیں کریں جو ہے اس پہ نظر رکھے اور اس کا شکر کریں ہمارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرو جو جو تم نے عہد کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری ہم کریں گے ہم سب نے عہد لیا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا عہد کو پورا کرو قرآن مجید پر ایمان لے آؤ جو جو باتیں قرآن میں کہی گئی اس پر ایمان لاؤ ایمان لانے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھ کر اس پہ عمل بھی کرنا ہے دنیا کے حقیر فائدوں کے خاطر یہ جو حقیر چیزیں ہیں اس کے خاطر اللہ کی آیتوں کو فروخت نہ کرو نہ بیچو حق اور باطل کو خلط ملت نہ کرو مکس اپ نہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو لوگوں کو نیکی کا حکم دو آج کیا لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اس اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے عالم بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ کریں گے آپ کو کیا ضرورت ہے حالانکہ اللہ نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو لیکن آگے لوگوں کو نیکی کا حکم کرو مگر خود عمل نہ کرو یہ بھی صحیح نہیں یعنی صرف لوگوں کو کہنا چلو نماز قائم کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو یہ کرو وہ کرو لیکن خود کچھ نہیں یہ نہیں کرنا رائے حق کے مشکلات پر صبر کرو اور نماز اس کے ساتھ بھی مدد حاصل کرو جب بھی مشکلات آتی ہے تو کیا کرنا ہے صبر اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب بھی مشکل آتی تھی نماز کی طرف دوڑتے تھے دو رکعت نفل پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن کیا کہا گیا ہے دو رکعت نماز پڑھ لے کم از کم اور صبر کرے جو بھی مشکل آئی ہے اللہ آسانی کر دے گا ہم سوچتے ہیں چلے کتنی مرتبہ ہم کیا ورد کریں کون سی صورت پڑھیں کون سی دعا کریں کہا گیا نماز اور صبر دو ہتھیار ہیں آپ کے پاس مشکلات کے وقت اس سے کام لیں نماز ایک مشکل ہے مگر اللہ کے سامنے ان جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ جن کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہے جو یقین رکھتا ہے نا کہ مجھے آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس کے لیے کوئی بھی چیزیں مشکل نہیں ہوتی بلکہ وہ آسانی ہو جاتی ہیں آسانی اس سے لگتی ہیں وہ بھلے ہی نماز ہی کیوں نہ ہو ہمیں وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکن ایسے انسان اللہ کا ڈر ہوتا ہے انہیں یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے مشکلات آ گئی نماز پڑھ لی ہے صبر کر لیے پھر رکو نمبر سکس ہے آئے نمبر فورٹی سیون سے لے کے ففٹی نائن تک رکو نمبر سکس میں تاریخ بنی اسرائیل کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں دوبارہ بنی اسرائیل کو پکار کر خطاب کیا گیا ہے لیکن یہاں پر پیار سے نہیں سمجھایا گیا ہے بلکہ آخرت کا ڈر دلایا گیا ہے کیونکہ جب پیار سے بات نہیں سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر ڈر دکھانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو پیار سے سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ڈر دکھاتے ہیں نا کہ اگر پڑھائی نہیں کروں گے تو فیل ہو جاؤں گے پہلے تو پیار سے سمجھاتے بعد میں یہ ڈرانے لگتے ہیں تو اسی طرح پہلے تو پیار سے سمجھایا گیا اور اب ڈرایا گیا اللہ کا ارشاد ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو نہ بھولو اور خصوصاً اس نعمت کو کہ تمہیں دنیا کے قوموں پر فضیلت دی گئی ساری قوموں میں تم کو فضیلت دی گئی آخرت سے ڈرو جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا نہ ماں باپ نہ بچے نہ مال نہ دولت کچھ کام نہیں آئے گا جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں دن رات دیکھو فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو غلام بنانے زندہ رکھا تھا اس نے پھر ہم نے تم کو اس کے ظلم ستم سے نجات دی سمندر میں راستہ بنایا تو تم بچ کر نکلے ان اللہ نے مدد کی اس لیے تم بچ گئے ورنہ تمہاری کیا حیثیت تھی اور فرونی تمہارے سامنے غرق ہو گئے تم خود دیکھ رہے تھے کہ پانی میں ڈوب رہے ہیں ہاں؟ جب سمندر تھا اس کو پھر سوکھا بنا دیا گیا زمین بنا دی گئی اور پھر اس بعد میں پھر سے اس کو سمندر بنا دیا گیا تم خود دیکھ رہے تھے پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ تور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اس کو پوجنا شروع کر دیا نے کتنی حماقت مگر جب تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا یعنی اتنی بڑی گناہ شرک سب سے بڑی گناہ لیکن پھر بھی اللہ سے معافی مانگے تو وہ بھی معاف کر دیتا اللہ بشرط یہ کہ موت کا فرشتہ نظر نہ آئے اگر وہ نظر آ جائے جیسے فرون کو جب فرشتہ نظر آیا موت کا تب وہ معافی مانگنا شروع کر دیا اس وقت معافی نہیں ہوگی تو آج توبہ کرو پاسٹ میں تم نے شرک کیا ہے اللہ معاف کر دے گا وہ بات لے کے نہیں بیٹھو کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں نے ایسا شرک کیا شاید وہ معافی نہیں کرے گا نہیں اللہ معاف کر دے گا لیکن اس کی طرف نہ پلٹو پھر سے وہ شرک کرنا شروع نہ کر دو پھر تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں تورات ادا کی اور تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے موجود نہ دیکھ لیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے کتنی حماقت کہ ایک ایک چیز ایک ایک مطالبے ہو رہے ہیں آخر میں ان کی اتنی ڈیرنگ بڑھ گئی کہ آپ یہ نہیں ہمیں خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اللہ ان پہ بھی اگر کتاب اتار دیتا سبھی کے اوپر کتاب اتار دیتا تو کہتے کہ دیکھو رسول اور ہم میں فرق ہی کیا ہے سر ہمارے ہماری جو آنکھیں ہیں نا اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی کسی نے نہیں اللہ کو دیکھا ہے اس دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کسی نبی نے نہیں دیکھا اللہ کو کب دیکھیں گے ہم جب جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے اللہ کو اللہ کا دیدار وہاں ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے پھر کیا ہو گیا اتنا بڑا مطالبہ کیا تو تم پر عذاب آ گیا مگر موسا علیہ السلام کی درخواست پر تمہارا قصور وہ بھی معاف کر دیا گیا اتنی بڑی تم نے بات کہی تو اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور کئی نعمت تمہارے اوپر اللہ نے کی دھوپ سے بچاؤ کی خاطر تم پر بادلوں کا سایہ کیا ڈیزرٹ میں تھے شدید دھوپ لیکن جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں پر بادل کا سایہ شیڈ دیا اور اتنا ہی نہیں ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ملتا ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ وہاں پر تمہیں کھانے کو عمدہ غذائیں بھی دی جنت کا کھانا بھی دیا اور وہ وقت بھی قابل غور ہے جب تمہیں کہا گیا کہ ایک شہر کی آبادی میں سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت اندر داخل ہو رہے تھے مکہ میں تو کیا کر رہے تھے استغفار بھی کر رہے تھے شکر بھی کر رہے تھے سجدے میں تھے وہ حالانکہ اونٹ پہ سوار تھے پھر بھی اتنا سجدہ کیا ہوا تھا بالکل جھک گئے تھے وہ تکبر نہیں دکھاؤ بلکہ سجدے میں چلے جاؤ اور زندگی کی تمام ضروریات کو حاصل کرو وہ منع نہیں ہے زندگی کی چیزیں جو بھی ہیں یوز کر سکتے ہیں مگر تم نے ہماری بتلائی ہوئی بات کو بدل ڈالا پھر ہم نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا پھر رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر سکسٹی سے لے کے سکسٹی ون تک جس میں بنی اسرائیل کی سرکشی کے دو واقعات اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے بحر کلزوم پار کرنے کے بعد صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت کا سامنا ہوا کیونکہ ڈیزرٹ تھا نا تو وہاں پر پانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارہ چشمے جاری ہوئے اب یہ بارہ قبائل تھے تو جھگڑے نہیں ہوں اس کے لیے بارہ چشمے ہر ایک کو الگ الگ چشمہ اکثر ہوتا ہے نا کہ پانی کی وجہ سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ ان کی ناقدری نہ کرو کھاؤ لیکن ناقدری نہیں ہونی چاہیے بلکہ شکر گزاری کرنی چاہیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کھانے کے بعد الحمد بھی کہا کریں اللہ کا دل سے شکر کریں مگر وہ من سلوا جیسی نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے کیا کہنے لگے ترکاریاں گندم مسور ککڑیاں وغیرہ مانگنے لگے حالانکہ یہ عمدہ کھانا تھا نان ویج کیا ہوتا ہے بٹیل جو کہتے ہیں اس طرح کے کوئی پرندے تھے ان کے لیے مل رہے تھے تو ویسے بھی چکن وغیرہ بولتے ہیں اگر کوئی چکن بنا رہا ہے چکن کا سالن یا کوئی بھی برڈ کا سالن بنا رہا ہے وہ اور کوئی دال بنا رہا ہے تو کیا مہمان نوازی کس کی اچھی ہے جنہوں نے نان ویج بنایا ہوا ہے تو ایسی نان ویج چیز اور کچھ سویٹ کی بھی چیز ڈیزرٹ بھی مل رہا تھا ان کو تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے ہم کو ترکاریاں چاہیے گندم چاہیے دالیں چاہیے مسور وغیرہ ککڑیاں چاہیے وہ مانگنے لگے ادنا چیز مانگنے لگے اعلیٰ چیز چھوڑ کے تو کیا ہو گیا لہٰذا ان پر ذلت مسلط ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو گئے ہیں اللہ ان پر غصہ ہو گیا کیونکہ یہ دیکھے مغدوب ہے نا غضب ہوگا کیونکہ جس کے پاس علم ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا ہے تو اللہ کا غصہ اس پہ ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا انبیاء انبیاء جو تھے ان کو تک قتل کرنے کی انہوں نے ڈیرنگ کی تھی اسی لیے اللہ نے ان پر غصہ کیا غزب ناک ہو گیا اللہ اوکے رکو نمبر ایٹ ہیں آیات نمبر سکسٹی ٹو سے لے کے سیونٹی ون تک جس میں یہود کے عہد توڑنے کے بارے میں آتا ہے جو انہوں نے عہد توڑا تھا اس کے بارے میں پلس ان کے جو بیجا سوالات تھے اس کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ کے ہاں یاد رکھے عزت کا ذریعہ جو ہے وہ نصب نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح ہیں نصب نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس نصب سے ہو بلکہ اس کا ایمان اور اس وہ عمل صالح کرتا ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا تو اس رکو میں یہود کی جو عہد شکنیاں تھیں انہوں نے جو عہد کو توڑا تھا اور ان کے جو نسلی غرور تھا اس کا تذکرہ ہیں فرمایا ہم نے تورات پر عمل کرنے کا عہد تم سے اس اہتمام کے ساتھ لیا تھا کہ تم پر پہاڑ بلند کر دیا گیا تھا ان کے اوپر پہاڑ لا کے رکھا گیا اور کہا گیا کہ اگر نہیں مانتے تو یہ تم پر گر جائے گا کیوں تاکہ تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ اگر ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا تو پہاڑ ہم پر گر جائے گا اس لیے ہمیں اللہ کا ہر حکم ماننا ہے اور ہم نست و نابود ہو جائیں گے اگر یہ پہاڑ گر گیا تو اور انہوں نے پھر وعدہ بھی کیا پکا وعدہ کیا مگر اس پر بھی تم نے عہد شکنی کی تم نے اس عہد کو بھی توڑ دیا اتنا بڑا عہد لیا تھا اگر اللہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہوتے لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ آج بھی تم یہاں زندہ ہو تمہاری نسلیں چل رہی ہیں پھر دوسرا انہوں نے جو آہد توڑا تھا وہ ہفتے کے دن شکار کر کے جو ان کو منع کیا گیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار پر پابندی ہونے کے باوجود ہیلے سازی کر کے مچھلیاں پکڑی جال ڈال دیتے تھے ایک دن پہلے یا کچھ اور ہیلے کرتے تھے تاکہ دوسرے دن انہیں وہ مچھلیاں مل جائیں حالانکہ اس دن ان کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا اور ہفتے کے احترام کو پیٹ پیچھے تم نے ڈال دیا تو ہم نے تمہاری صورتیں مسخ کر دی تمہیں بندر اور کھنزیر بنا دیا گیا ان کی ایسی شکلیں نظر آ رہی تھی جیسے وہ بندر اور کھنزیر ہو جب لوگوں نے جا کے دیکھا کہ لوگ دکھ نہیں رہے ہیں تو گھروں میں ہی تھے بندر اور کھنزیر بنے ہوئے شرم کے مارے باہر بھی نہیں آ رہے تھے لیکن یاد رکھی یہ جو ان کو بندر یا کھنزیر جو بنایا گیا تھا وہ آج کے بندر نہیں ہیں بلکہ وہ جو نسل تھی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے نسل نہیں بڑھتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہی شاید بندر ہوں گے یا کھنزیر ہوں گے وہ نہیں اس طرح سے ان کو بنا دیا گیا تھا تاکہ ہمارے لیے سب کے لیے عبرت ہوں لیکن ایک چیز اور یہاں پر میں نوٹ کرانا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی مجھے ایک فیملی کے بارے میں پتہ چلا جو ملیشیا کی فیملی ہے تو ان کے بھی کچھ بھائی بہن ہیں تو ایک بہن اچھی ہیں مطلب اپنی طرح نارمل ہیں لیکن باقی کے سارے جو بھائی بہن ہیں ان کے وہ بالکل بندر کی شکل میں نظر آ رہے تھے اور یہ فیملی جو تھی انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ نے ہمیں جیسی بھی صورت بنائی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا ہم اس پہ صبر کرتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ ایک عبرت کے لیے ہمارے لیے اور ان کے ٹیسٹ شاید اللہ لینا چاہتا ہے تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ اللہ نوز بیسٹ لیکن انہوں نے خودوں کی وہ شکل نہیں بنائی جیسے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی شکل بگاڑ دیتے ہیں کچھ اور شکلیں بناتے ہیں ایکسٹریم کیس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو ایلین کہلانے کے لیے خود کی شکل ایلین کی طرح بنا دی کان کاٹ دیے ناک آدھا کر دیا اور ہاتھ کی انگلیاں اس نے کاٹ لی کیونکہ ایلین میں وہ چیز نہیں ہوتی تو ناؤز بلا ناؤز بلا اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ کی تخلیق کو تم بدل رہے ہو تو یہ ویسے بھی یہ چیزیں نہیں ہیں جو میں نے ملیشیا والی فیملی کے بارے میں کہا ہے بہرحال یہاں پر جسٹ مجھے پوائنٹ کرنا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی وہ فیملی کو دیکھا ہو یوٹیوب وغیرہ پر تو یہ جو تھے یہ جو نسلیں تھیں اس کو ختم کیا گیا آج جو بندر نظر آ رہے ہیں وہ یہ بندر نہیں ہیں یہ یہ تو ختم ہو چکے ہیں جو ان کو بنا دیا گیا تھا یہود نے تیسری سرکشی کیا کی گائے کو ذبح کرنے کے حکم کے وقت جب انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بہت سارے بیجا سوالات کرنے شروع کیے کہ گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو بہت سارے کوشچن اس لیے بیجا سوالات نہ کیا کریں ورنہ پھر حکم اور ٹف ہو جاتا ہے بلاخر نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا مگر دل سے ایسا کرنے کو وہ تیار نہیں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ کریں لیکن پھر بھی انہوں نے کر دیا کیونکہ ابھی کوئی ان کو آگے چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو ذبح کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تو پھر انہوں نے ذبح کر دیا پھر رکو نمبر نائن ہے آیات نمبر سیونٹی ٹو سے لے کے ایٹی ٹو تک جس میں یہود کے آبا و اجداد کی سنگ دلی اور ان کی مسلسل منافقت کے بارے میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے اپنے رشتہ دار نے قتل کر دیا تھا اور کسی نے کہا اس بھانجائی تھا یا جو بھی ہیں کسی نے اس کو قتل کر دیا مگر وہ اس کے قتل کا الزام دوسروں پر دھرنے لگا وہ باڈی کسی اور کے جگہ پھینک دیا اور پھر کس نے قتل کے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذبح شدہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا مقتول پر مارو یعنی کہتے کہ جو وہ انہوں نے جو گائے ذبح کی تھی وہی گائے کا جو ایک ٹکڑا لے لیا گیا انسان جو مر گیا تھا اس باڈی پہ وہ مارنے کے لیے کہا گیا تو وہ مار دو اس کے اوپر اس طرح مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بھی بتا دیا اور اس کے بعد وہ پھر فوت ہو گیا یعنی یہ صرف ایک ٹکڑا اللہ نے کہا کہ لے لو اور اس پہ مارو اور وہ زندہ ہو گیا تو اس میں اس قصے میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان دوبارہ زندہ ہوں گے یہ ایک نشانی ہے اتنا بڑا واقعہ تھا یہ کہ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانی تھی کہ بنی اسرائیل کے سر اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے مگر ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں پتھروں سے تو چشمے پھوٹتے ہیں کچھ پتھر ہوتے ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور پتھر تو اللہ کے خوف سے لرس کر گر پڑتے ہیں کبھی دیکھے ہوں گے کہیں گھاٹی وغیرہ میں پتھر گرے ہوئے ہوں کس وجہ سے اللہ کے خوف سے تو پتھر اتنے ہمیں نظر آتے ہیں کہ سنگ ہے بہت ہارڈ ہیں لیکن پھر بھی دیکھے اللہ کا خوف اس پتھر میں بھی ہے مگر سنگ دل انسان پر کچھ اثر نہیں ہوتا دل کی سختی اور سرکشی ان کا قومی نشانہ بن گئی ہے آج آج بھی یہود کا یہی حال ہے دیکھیں گے کہ اسی طرح کے وہ سنگ دل بنے ہوئے ہیں اللہ کا کلام سنتے ہیں تو جانتے بوجھتے اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں اس میں چینجز لاتے ہیں اب دیکھیں جو جو باتیں بتائی جا رہی ہے آج ہم دیکھ رہے ہمارے خود مسلمانوں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر کو ہیر پھیر کر کے بتا دیں گے کیونکہ قرآن کو تو بدل نہیں سکتے نا جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کو تو نہیں بدل سکتے لیکن جو ان کی طرف سے ان کو لگتا ہے کہ اس کو کس طرح ٹویسٹ کیا جائے تو اس کے معنی میں تبدیلیاں کرتے ہیں اس کے تفسیروں میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں یہی حال جو یہود کا تھا وہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا ہے کچھ ایسے بے ضمیروں سے ایمان لانے کی توقع بیکار ہے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی یہ لوگ اپنی مصلحتوں کے خاطر مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی کبھار مسلمانوں کی خوشنودی کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تورات کی کوئی پیشن گوئی بھی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بھی تورات میں یہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں وہی ہمارے کتاب میں بھی ہے تو کبھی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ یہ ہونے والا ہے تم نے جو کہا وہ ہمارے بھی کتاب میں مگر علاحدہ ہوتے الگ ہو جاتے ہیں مسلمانوں سے تو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤ جسے وہ کل تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرے دیکھے ان کو پتہ تھا ہم نے خود سنا ان کے منہ سے ایسے وہ پروف نہ دے ہماری دلیل نہ دے اس لیے مسلمانوں سے ایسی باتیں نہیں کرو حالانکہ اللہ ان کے سب کھلے چھپے اعمال سے واقف ہے ہے ہے ہے اللہ جانتا کیا کیا اندر باہر اور کیا چپ چپ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں یہ بدبخت چند دنیا کے فائدوں کے خاطر تورات میں تحریف کرتے ہیں لانت ہو ان کے لکھنے والوں پر اور لانت ہو ان کی اس کمائی پر تو ہمیں بھی اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں کسی کو پڑھاتے ہیں تو کہیں تحریف تو نہیں کرتے کیونکہ ایسے لوگوں پر لانت کی گئی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ تو سوچ سمجھ کے بتایا کرے کسی کو اور لانت ہے اس کمائی پر کیونکہ وہ جو پڑھا رہے اس کی فیس بھی لے رہے ہیں نا تو وہ کیا ہے کمائی یا تو فتوے دے رہے ہیں اس کی بھی فیس لے رہے ہیں آج کل تو کیا کیا دندے نکال دیے ہیں تو اس کمائی پہ بھی لانت ہے ان کی ساری سرکشیوں کے باوجود وہ نجات کی بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جہنم میں چند روز سے زیادہ نہیں رہیں گے چند روز کیوں رہیں گے یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جو بچڑے کی پوجا کیے تھے نام نے اس لیے تھوڑے دن رہیں گے اور پھر نکل جائیں گے بس چند دن کی بات ہے گویا انہوں نے رب سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے سنو ایسا ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح میں ملے گی اور ایمان کیا ہے جو بتایا گیا ہے آپ وسلم نے وہ ایمان ہے سارے رسولوں پر ایمان یہ نہیں چلے گا کہ ایک رسول کو مان رہے ایک کو نہیں مان رہے ہاں، ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہیں ماننا یہ نہیں چلے گا بلکہ جو جو ایمان کی چیزیں بتائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ سب ایمان میں آتا ہے اور عمل صالح بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا صرف ایمان ہمارے دل میں ہے ہم زبان سے بھی اقرار کرتے وہ انف ہے ہمارے لیے عمل کی ضرورت نہیں بلکہ ہر جگہ قرآن میں دیکھے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی آیا ہوا ہے عمل صالح وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو نہ کہ بدتی اور شرکیہ چیزیں نسلی غرور پر بھروسہ کرتے ہوئے برائیوں میں مگن رہنے والے یقیناً اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے تو برائیوں میں مگن نہ رہو نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر رکو نمبر ٹین ہے آیات نمبر ایٹی تھری سے لے کے ایٹی سکس تک جس میں میسا کے یعنی نے پکا وعدہ بنی اسرائیل اور ان کی جو عہد شکنیاں تھیں وعدہ توڑنے کے بارے میں بھی آتا ہے میسا کے بنی اسرائیل کی بڑی بڑی باتیں یہ تھی پہلا نمبر یہ بتایا گیا تھا یہ وعدہ لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے اللہ نے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یہ پہلا آڈر تھا دوسرا حکم تھا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ان کو زیادہ دینا احسان کرنا یہ نہیں کہ وہ کر رہے اتنا ہی ہم کریں ان کے لیے اس سے زیادہ کرو ان کے لیے ماں باپ کے ساتھ احسان تیسری چیز رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب کے ساتھ اچھے مل جل کر رہنا رشتہ دار ہو یتیم ہو وہ خود رشتہ داروں میں یتیم ہو یا کہیں اور کے یتیم دور پار کے آزو بازو کے مسکین بھی کیوں نہ ہو تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اکثر کیا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ اچھے رہ لیتے ہیں لیکن مسکین کے ساتھ اچھے نہیں رہتے کیونکہ غریب ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پھر چوتھا آڈر تھا نماز قائم کرنا اب قائم کرنے میں ساری چیزیں آ جائے گی یاد رکھے جو میں نے پہلے ہی بتائی تھی خالی نماز پڑھنا نہیں کہ جب چاہے تب پڑھ لیے آرام سے پڑھ لیے چلے عصر کا ٹائم ابھی باقی ہے تو تھوڑا ٹائم پہلے ہم نماز ظہر کے پڑھ لے یہ نہیں نماز وقت پہ اور ساری پابندیوں کے ساتھ جو بھی قائم کرنے میں آتا ہے تو نماز قائم کرنا پانچویں چیز زکوٰۃ ادا کرنا مگر یہ لوگ سب کچھ اقرار کر لینے کے باوجود اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہے انہوں نے اقرار کیا ہم یہ سب کریں گے اللہ جو بولا ہے وہ سب کریں گے لیکن پھر کیا ہو گیا پھر نافرمانیاں شروع کر دیں پھر ان کو حکم دیا گیا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور اپنے کمزوروں کو گھروں سے نہ نکالو ان کو بے گھر نہ کرو یہودیوں نے اس حکم کا اس طرح مذاق اڑایا کہ طاقتوروں نے کمزوروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا جو طاقتور تھے جو پیسے والے تھے امیر تھے وہ غریبوں پہ ظلم کرنے لگے ان کو پریشان کرنے لگے اور ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف ظلم سے گروہ بندی کر کے ان کے ساتھ گروہ بنا کر اسے اس کے وطن سے باہر نکال دیے تو یہ تو منع کیا گیا تھا گھروں سے نہیں نکالو ان کو وطن سے نکال دیا لیکن جب کچھ لوگ قیدی بن کر آ گئے جب جنگیں وغیرہ ہوتی تو قیدی بن کے جب آتے تو اپنی مذہبیت جتلانے کے خاطر قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے لگے یعنی ایک چیز پہ تم عمل کر رہے ہو باقی کے کیا ہو گئے آج مسلمان بھی دیکھے کئی ایک مسلمان کچھ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں بس اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہی نیک عمل ہے بس غریب مسکینوں کو ہم نے کھانا کھلا دیا ان کو کپڑا دے دیا بس یہی نیکی ہے باقی کا کیا دھوکے بازیات کر رہے ہیں ہاں، جھوٹ بول رہے ہیں بہت سارے فساد کر یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو منع کی گئی ہو تم کر رہے ہو اور جو کرنے کا ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں تو کچھ چیزوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں یہ گمراہی کی انتہا تھی کہ قیدیوں کو چھڑانے کے وقت تو شریعت یاد آ گئی کہ چلے اب ہماری مذہبیت کو بتاتے جتلاتے ہیں یہ قیدیوں کو چھڑا کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور گھروں سے بے گھر کرتے وقت ان کو ذرے بھر بھی شرم نہیں آئی پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنی پسند کے بعض حکموں پر عمل کرنے اور دوسرے احکام کو ڈھٹائی کے ساتھ چھوڑ دینے والوں کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے تاج ہم رسوا کیوں ہے کیونکہ ہم یہی چیز کریں جو یہود کرتے تھے بعض حکموں پہ وہ عمل کر رہے اور باقی جو دوسرے احکام ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں یہی ریزن ہے مین ریزن رسوا ہونے کا ان کے نہ عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کوئی نہیں مدد کرنے والا پھر رکو نمبر الیون ہے آیات نمبر ایٹی سیون سے لے کے نائنٹی سکس تک جس میں بنی اسرائیل کا انکار اور ختم رسول اور موت کا ڈر اس کے بارے میں آتا ہے بن اسرائیل کے پاس علیہ السلام تشریف لائے ان کے بعد پے در درپے پیغمبر بھیجے گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی پیغمبر آئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے مگر جو رسول ان کے مرضی کے خلاف پیغام حق لایا انہوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ حکم ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا ڈائریکٹ انکار کر دیا ہم نہیں مانتے بعض پیغمبروں کو تو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو شہید کر ڈالا آج بڑے بڑے علماؤں کو شہید کر رہے ہیں مسلمان نام کے مسلمان سبھی یہی دیکھیے یہ سب ہسٹری جو چل رہی ہے جو وہ یہود کرتے تھے وہ آج کے دور میں مسلمان کر رہے ہیں اللہ کیوں بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیوں ہمیں سنوا رہے ہیں غور کرو جس طرح یہ لوگ ہمیشہ سچائی کے انکاری رہیں جو بھی سچائی کی بات تھی اس کا انکار کرتے رہیں اسی طرح آج بھی حق کے مخالفت میں آگے آگے ایکٹیو ہے یہ لوگ بہت ایکٹیو ہے آج بھی ایسا ہی حال ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل حق کی قبولیت کے لیے بند ہو گئے ڈٹائی سے بولتے ہمیں کتنا بتائیں گے ہمارا تو ویسے بھی بند ہے دل یعنی کتنے منافق ہیں یہ لوگ منافقت کے بھی ایک حد کے باہر چلے گئے در حقیقت ان پر اللہ کی فٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کتنی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اسے بھیج دے جو رسول آخری آنے والا ہے اور لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ جب رسول آئے گا نا تب ہم دکھائیں گے تم کو کئی ایک باتیں بتائی ہوئی تھی اس سے پہلے دعا مانگتے تھے آپ سے آنے سے پہلے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے جو ان کے کتابوں میں لکھا ہوا تھا آپ ہی نبی ہیں اس کے باوجود انہوں نے آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ آپ ان کی نسل میں سے نہیں حالانکہ اللہ اپنے فضل کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر دیتا ہے اسے چن لیتا ہے ان کا یہ سوال تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے اسی لیے وہ ماننے تیار نہیں تھے نسل آج دیکھیں ہمارے مسلمان بھی ہاں، نسلی تعصب لڑکی کو یہ خاندان میں نہیں دو وہ خاندان میں دو وہ یہ نسل سے وہ یہ نسل سے ہیں حالانکہ نسلی تعصب یہ بنا کے آ گیا آج کل یہی کر رہے ہیں اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غذب کے مستحق ٹھہرے جب بھی انہیں قرآن پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے وہی کافی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی آسمانی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں بس ہم تورات کو مانتے لیکن اگر کہتے بھی ہے تو کہاں مانتے جو اس میں لکھی ہوئی چیز ہے وہ کہاں مان رہے ہیں اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آپ سے سلم آنے والے تو تم کہاں مان رہے ہو تم تو صرف بول رہے ہو زبانی کلام ہی ہے اپنے آپ کو بھی چیک کرے صرف ہم زبانی کلام ہی کر رہے ہیں یا عمل بھی کر رہے ہیں اگر واقعی یہ درست ہے تو یہ لوگ تورات کا پیغام پہنچانے والے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر سچ میں یہ بات ہے تو تم اپنے ہی نبیوں کو کیوں قتل کیے پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے موسا علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کی بھی پوجا کی یعنی شرک جیسی بیماری ان میں تھی جو سب سے بڑا گناہ ہے نا شرک جس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا اگر اس نے مرنے سے پہلے فرشتے نظر آنے سے پہلے توبہ نہ کی ہوں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا حالانکہ مخلوق ہے نا بچڑا بھی کیا ہے مخلوق ہے وہ مخلوق جو بچڑے کو تم نے پوجا وہ تم سے بھی بدتر ہے نہیں تمہاری ویلیو کیا اور وہ جانور کی ویلیو کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسانوں کو پوجنا شروع کرو جس نے بنایا ہے اس کی عبادت کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر آخرت میں اللہ کی مہربانیاں صرف تمہارے ہی لیے ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو لیکن یہ اپنے کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہے کہ یہ جو اندر ان کے چل رہا ہے نا انہیں برابر پتہ ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے حالانکہ سب کو مرنا ہے خواہ کوئی ایک ہزار سال بھی کیوں نہ جی لے اس کو ایک دن جانا ہے ان کی لمبی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی کتنی بھی لمبی عمر ہو ایک ہزار سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو ایک دن تو مرنا ہی ہے نا اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے پھر رکو نمبر ٹویلو ہے آیات نمبر نائنٹی سیون سے لے کے ون ہنڈریڈ تھری تک جس میں جبریل علیہ السلام اور سحر و عملیات کا ذکر ہے جادو وغیرہ کا یہود کہتے ہیں جبریل علیہ السلام فرشتہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے کہ بنی اسرائیل کے بجائے وہ بنو اسماعیل کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لایا وہ تو بنی بنو اسماعیل میں کیوں لے کے آیا اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں یہود یاد رکھے کہ ان واضح آیات کا انکار کرنا صرف فاسقوں کا کام ہے جو بھی واضح آیات ہیں اس کو مانو اس پہ ایمان لاؤ اس پہ عمل کرو انکار نہیں کرو ورنہ فاسق بن جاؤ گے رہے جبریل علیہ السلام وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور امین ہیں جبریل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے جو بھی جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرے گا کوئی بھی فرشتے سے جبریل علیہ السلام ہو کوئی بھی فرشتہ ہو اس سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اور یہ تو محض ان کی بہانے سازیاں ہیں بہانے بنا رہے ماننا نہیں نا اس لیے بہانے بنا رہے حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کو آسمانی کتابوں اور نبیوں کی تعلیمات میں کوئی دلچسپی نہیں انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسے آج کے مسلمان قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے قرآن میں کیا ہے حدیثوں میں کیا ہے نہیں نہیں وہ نہیں بتائیں ذرا تعویذ گنڈے دے دیں ذرا اس پہ جادو کر دیں اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے تو اس کا اس کا الٹا اس کے اوپر لگا دیں اس نے جادو کیا تو اس کا الٹا کرا دیں یہ ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں قرآن حدیث سے اٹیچمنٹ کچھ نہیں یہی حال دیکھے جو یہود کا تھا وہ آج مسلمانوں کا ہے اللہ ماشاء اللہ کئی لوگ اس سے بہت دور ہیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ان کی دلچسپیاں ان نچلی جادوگری اور شیطانی عملیات سے ہیں جو ان کے بابل کی تہذیب یعنی جو بیبلیون سویلائزیشن میں وہ ہوتی تھی نا جادوگری وغیرہ تو وہ اس ان کے ورثے سے ان کو ملی ہوئی ہیں وہی وہی کام کر رہے ہیں آج بھی دیکھیں زیادہ تر جادوگر وغیرہ جو ہوتے ہیں یہودیوں میں بہت ہیں آج بھی ہیں لاسٹ ویک میں وہی دیکھ رہی تھی ایک جادوگر جس کا آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں بہت سارے مسلمانوں پہ جادو کرتی ہوں لیکن کچھ مسلمانوں پہ میں جادو نہیں کر پاتی کیونکہ وہ ہمیشہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں شاید وہ لوگ اس کو پتہ نہیں وہ اذکار وغیرہ کے بارے میں تو وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں تو اس پہ میں ان لوگوں پہ میں جادو نہیں کر پاتی ہوں دین سے اٹیچمنٹ نہیں ہے جن کی ان پہ ایزیلی میں کر دیتی ہوں یہ جو جب بتائی تو بہت سارے لوگوں کا ایمان بھی بڑھ گیا بہرحال وہ ہے تو جادوگرنی لیکن اس نے یہ بات بتائی تھی آج بھی جادوگر ان میں ہیں جادوگر ان میں ہیں تو یہ عملیات چلتے ہیں اور آج ہمارے بھی مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں چلتے رہتی ہیں اس سے ایسی جگہ پر جہاں پر جادوگری ہوتی ہے تعویذ گھنٹے ملتے ہیں وہاں دیکھیں جا کے کتنے لوگ جمع ہوئے رہتے ہیں جو کبھی آپ کو مسجدوں میں اتنے نہیں ملے یہ جادوگری کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہاروت اور ماروت فرشتوں سے منسوب کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے نوز بلّہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف آزمائش تھے کون ہاروت اور ماروت اب اس کی الگ الگ تفسیر ہاروت ماروت کی آئی ہوئی ہیں کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا وہ تفسیر ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن ایک یاد رکھیں ایک تفسیر یہی ہے کہ یہ فرشتے تھے اور آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے جادوگری کیوں سکھاتے تھے جیسے فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ ہوتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام ہے سائیکولوجی میں زیادہ تر یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام چھوڑانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے چلے یہ غلط کام کریں اور اینڈ میں بتایا جاتا ہے جب وہ رزلٹ آتا ہے تو بتایا جاتا ہے دیکھے تم نے وہ جو غلط کام کیے تھے نا اس کے نتیجے میں کتنی برائیاں ہوئی تو یہ بھی ایک تفسیر میں آتا ہے تو یہ ایک ٹیسٹ تھی آزمائش تھی نفع و نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تم کتنا بھی جادو کرو کس کے اوپر نہیں ہوگا اگر اللہ کا عزت نہ ہو اور اللہ اسے بچانا چاہتا ہے تو وہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے جس نے آسمانی ہدایت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا وہ جادوگری اور شیطانی عملیات کی پیروی کرے گا کیونکہ جو آسمانی ہدایت نہیں اپنانا چاہتا اس سے اٹیچمنٹ نہیں ہے اس کی تو کس میں پڑے گا کچھ اگر تھوڑا بہت اس کو بیماری لگی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو کہاں جائے گا وہ ایسے لوگوں کے پاس چھو منتر جادو منتر کے پاس ہاں ان کے پاس جا کے یہ ساری چیزیں کروائے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو بھی جادو کرتا ہے کرواتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم تو اچھے کے لیے جادو کیے تھے کہ محبت کا جادو ہے محبت نہیں کرتا ہے شوہر یا بیوی تو اس کے لیے کیا وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے ان کے لیے کوئی آخرت میں حصہ نہیں تو رکو نمبر تھرٹین ہے آیا تو نمبر ون ہنڈریڈ فور سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹویلو تک جس میں یہودیوں کا مسلمانوں سے حسد اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہود کے اعتراضات جو تھے وہ اور ان کا جواب اور غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی جو تھے باتیں کرتے اس وقت کیا کرتے وہ زو معنی الفاظ یوز کرتے ہیں جس پہ ڈبل معنی ہو زو معنی جیسے فار ایگزامپل رائنا کے بدلے رائنا کیا ہوتا ہے ہمارا خیال کرو جیسے ہم بولتے ہیں ایکسکیوز می یعنی اگر سنائی نہیں دیتا ہے تو بولتے نا ایکسکیوز می ذرا سنیں ریپیٹ کرے پارڈن ہاں تو یہ جو ہے رائنا کے معنی میں آتا ہے ہمارا خیال کرو تو وہ کیا کرتے تھوڑا کھینچ کے بولتے رائنا یعنی اے ہمارے چروائے ہمارے چروائے شیفرڈ بولتے ہیں آپ صلی وسلم کو اس طرح کے زو معنی الفاظ استعمال کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین انسلٹ کا پہلو نکلتا تو اب اللہ نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا لیکن ایمان والوں کو کہا کہ تم بھی ایسے الفاظ یوز ہی نہیں کرو سرے سے ہی یوز نہیں کرو جس میں زمانی نکلتے ہو ایمان والوں کو روک دیا ان کو کچھ نہیں کہا اللہ نے حکم دیا کہ تم ایسا ایسے الفاظ سے ہی پرہیز کرو اس کے بدلے کیا کہو انجڑ نہ کہو اس میں زوانی نہیں ہے کچھ عنظر نہ یعنی ہماری طرف دیکھیے ہاں؟ اس طرح کہا کرو یہودیوں کے اصلی مرض کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ اپنی نسلی تعصب کے سبب یہ جو یہود تھے ان کا پرابلم کیا تھا نسلی تعصب لیکن مشرقین کا پرابلم کیا تھا کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا تکلیف دہ سمجھتے تھے کہ ایک اللہ کی کیسی عبادت کریں اس میں کوئی شریک ہونا چاہیے تاکہ وسیلہ ڈھونڈا جائے ہم ڈائریکٹ نہیں اس سے بات کر سکتے نا ہم گنہ گار ہیں کوئی تو وسیلہ چاہیے تو جو اچھے لوگ ہیں وہ وسیلہ بنیں گے یا کچھ بھی جو مورتی وغیرہ ہے وہ وسیلہ بنا دیں گے تو یہ مشرقین کی پرابلم تھی کہ وہ ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے یا ایک اللہ کی عبادت کی دعوت جو تھی وہ تکلیف دہ تھی ان کے لیے اور یہودیوں کے لیے نسلی تعصب کی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتے تھے وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر و برکت نازل ہو یہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا یہ سب سے بڑی خیر و برکت تھی نا تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ آسمانی کتاب مسلمانوں کو ملے لیکن اللہ تعالیٰ انسانی خواہشوں کا پابند نہیں وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اس کی مرضی وہ جسے چاہے اس کو چن لیں یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے کہ نبی ان میں کیوں آیا یہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا حسد کرنا حاسد کے لیے ہی نقصان دہ اگر کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے اکثر کیا ہوتا ہے بہنوں بہنوں میں بھائیوں میں اس میں اس میں حسد ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہے کوئی بھی کسی کے بارے میں حسد کر رہا ہے سوچے نقصان کس کا ہے اس کا اپنا خود کا نقصان ہے کیوں پہلے تو ذہن خراب ہو جاتے ہیں ہاں؟ پورا دن وہی سوچ رہے وہی سوچ رہے اس کو یہ کیوں ملا اس کو وہ کیوں ملا اور خاص طر سے جب پیرنٹس جو ہوتے والدین کسی ایک بچے کی طرف مائل ہوتے تو اور بھی حسد ہو جاتی ہے تو دماغ کس کا خراب کر رہے خود کا ہی کر رہے اور دوسری بات جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے تم حسد کر رہے ہو نا گناہ ہے نا کسی سے حسد کرنا اور اس سے حاصل دوسرے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے کوئی بھی حاسد ہو ہمیں لگتا ہے یہ حاصل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب کبھی کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے کہتے کہ یہ یہ فلاں فلاں میرے سے حسد کر رہی تھی نا اس لیے مجھے نظر لگ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو اچھا چلے حسد کسی نے کیا بھی تو اگر اللہ کا عزت نہ ہو کچھ نہیں ہوگا اور صبح شام کے اذکار بھی تم پڑھتے ہو ہاں وہ بھی ایک ہمارے لیے ذریعہ ہے لیکن یہ نہیں سمجھے کہ اس کی وجہ سے تو آپ پروٹیکٹیڈ ہے وہ ایک ذریعہ ہے حسد کا نقصان جو حسد کرا ہے نا اسی کو ہوگا وہی نقصان میں ہے کیونکہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں پھر آگے فرمایا ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم کسی مصلیحت کے خاطر اترتا ہے کوئی مصلیت ہوتی ہے جو منسوخ ہوتے کچھ آیات منسوخ ہو گئی اس کے بدلے کوئی اور آیت آ گئی تو یہ کسی مصلیحت کے خاطر ہے یا منسوخ ہوتا ہے تو یہ یہ لوگ کیا کرتے جب بھی کوئی آیت منسوخ ہوتی تو کیا کہتے تھے فوراً کہتے اعتراض کرتے کہ دیکھو کل یہ کہہ رہے تھے آج دیکھو کوئی اور کہہ رہے بات ہاں، کیا پرابلم ہے تو کوئی مصلیت کوئی حکمت کے تحت ہوتا ہے فرمایا گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے جب ایک حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ ویسے ہی یا اس سے بھی بہتر حکم نازل ہو جاتا ہے جو بھی اللہ کرتا ہے اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے پھر فرمایا گیا ہے مسلمانوں تم ایسا طریقہ اختیار نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا اب دیکھیں کیا کیا بنی اسرائیل نے کیا تھا پوری ہسٹری کھول کے رکھی گئی کیا ہم بھی یہی کر رہے اگر کر رہے تو آج اصلاح کر لیں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کرنا کتنے کبھی کبھی غیر ضروری سوالات کرتے رہتے ایک لڑکی تھی مجھے ایک کوشچن کی اس نے کہتی کہ مجھے بتائیں اگر میں میرے فرینڈ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دوں تو اس کا جو فرشتہ ہے کندھے پہ بیٹھا ہوا اڑ جائے گا کیا کیسے کیسے سوالات بھیجا سوالات کرتے رہتے غیر ضروری سوالات نہ کرو کیونکہ ایمان لانے کے بعد کافرانہ طریقہ انسان کو ہدایت سے بہت دور پھینک دیتا ہے دیکھیے یہاں کتنی بڑی بات کی گئی ہاں؟ کیونکہ ایک انسان سوال کرتا ہے دوسرے کے ذہن اور خراب ہو جاتا ہے اچھا اس نے سوال کیا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے حالانکہ کچھ جواب ہی نہیں ہے چیزوں کا ایسے بے جا سوالات نہ کرے حسد کی وجہ سے اہل کتاب کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لے کافر ہو جائے مسلمانوں تم ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو جب فیصلہ آئے گا نا تب پتہ چلے گا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو بک رہے بکنے دو انہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ آخرت کے لیے بناتے رہو فکر کرو اپنی کتنی نیکیاں کمائی ہیں دیکھے اپنے سیک میں بیگ میں کتنے جمع کر کے رکھے ہوئے پورا دن کتنی نیکیاں کما رہے ہیں اس کی اس کی گبت میں تو کہیں گوائیں نہیں ہاں گبت کرتے تو جاتے ہیں نا ہماری نیکیاں نکل کے جاتے ہو بیگ سے ہاں نکل جاتی ہیں تو ایسے تو نہیں کر رہے ان ساری چیزوں سے دور رہے جس سے نیکیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں دوسرے کو چلی جاتی ہے نیکیوں کا ذخیرہ آخرت میں بناتے رہو یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ محض جھوٹی امنگیں اور آرزوئیں ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی یہود کہتے تھے کہ یہودی جائیں گے نصرانی کہتے ہیں کہ صرف نصرانی جائیں گے یاد رکھو جنت کسی کا ورثہ نہیں ہے اللہ کے ہاں اجر کا مستحق اور ہر خوف و غم سے آزاد وہی ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور اچھے عمل کیے سر جھکایا یعنی کیا جو اللہ نے کہا وہی کرتا ہے وہ پھر رکو نمبر ہے آیات number one hundred twenty one تک جس میں یہود اور نصارہ اور مشرقین مکہ کی جو روش ہے اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا گیا یہودی نصارہ کو گمراہ کہتے ہیں اور نصارہ یہودی کو گمراہ کہتے ایک دوسرے کو کہتے رہتے اور مشرقین جو مکہ تھے وہ ہر دو کو کہتے کہ یہ سب گمراہ ہم ہی صحیح راستے پہ ہیں یعنی مشرقین کہہ رہے اس کا فیصلہ جزا و سزا کے دن ہوگا کہ حق پر کون ہے تب پتا چلے گا مشرقین کا حال یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کا نام لینے والوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ یہاں نہیں آئے یہاں عبادت نہیں کریں اور مسجد حرام کو برباد کرنے کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے مساجد سے اللہ کے بندوں کو روکنے والے دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو آج کیا ہوتا ہے سو کارڈ مسلمان اپنے مسجدوں میں لکھ دیتے ہیں اس مسلک کا انسان یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس مسلک کا ہے یہ فلاں فلاں مسلک کا ہے تو یہاں نماز پڑھے لکھے ہوئے ہوتے باقاعدہ مسجدوں میں ہاں؟ تینوں گروہ کے باہمی اختلافات کا ایک سبب کیا ہے سمت قبل کا تعین سمت قبلہ یعنی قبل کی سمت سب کے الگ الگ ہے نا تو یہ تینوں گروہ کا اختلاف ایک ریزن کیا ہے کہ قبل کی سمت کا تعین ہے حالانکہ مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے اللہ ہے نا جس طرف بھی تم رخ کرو گے مشرق میں کرو مغرب میں کرو اسی طرف اللہ کا رخ ہے تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تمہارا ایمان تقوا کتنا ہے عمل صالح کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آگے فرمایا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا حالانکہ اللہ ان کی بےحودگیوں سے پاک ہے یہ بےحدہ باتیں بکتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا باللہ مشرقین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود براہ راست باتیں کیوں نہیں کرتا ڈائریکٹ ہم سے بات کرے ڈائریکٹ ہاں، جیسے نبیوں سے کرتا ہے نا اگر تم سے کرتا بات تو پھر نبیوں میں اور تم میں فرق کیا ہوتا کل تم بولتے کہ کیا فرق ہے دیکھیں ہم سے بھی اللہ نے بات کیا تو ہم بھی نبی بن گئے سارے کے سارے نبیاں ہی بن رہے ہیں نا جسے چاہے اللہ اس سے بات کرے یا کیا کہتے یا ہمارے پاس نبی کی سچائی کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کچھ تو معجزہ دکھایا ہے نبی اور اتنے معجزے دیکھے بھی انہوں نے پھر بھی کیا کیے جھٹلا دیے جادوگری کہاں کچھ اور کہاں مشرقوں کا یہ مطالبہ ویسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے علیہ السلام سے کیا تھا گمراہی میں ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں سب ایک جیسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دینے والے اور بد عملی کے برے نتائج سے ڈرانے والے ہیں آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین نہ ہوں غم نہ کرو ہمیں بھی غم ہوتا ہے نا کبھی ہم باتیں بتاتے رہتے ہیں رشتہ داروں کو دوستوں کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں لیکن وہ صحیح راستے پہ آنے تیار ہی نہیں کچھ نہ کچھ بہانے بازی کرتے رہتے پھر ہم غم میں رہتے ہیں کیوں نہیں سنتے اتنا ہم بتا رہے ہیں تو کہا گیا غم نہ کرو اور ان کی خواہشات کے پیچھے بھی بالکل نہ چلو کہ وہ کر رہے چلو وہ سن ہی نہ رہے چلے ہم بھی تھوڑا بہت ان کی طرح کر رہے تھے کہ ہمارے صحیح راستے پہ آ جائے نہیں ان کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو اور ویسے نہیں کرنے لگو ان کی سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر ان کے طریقے کو اپنا لیں ویسے ہی طریقے اپنا لیں یہود و نصارہ میں بعض ایسے انصاف پسند بھی ہے دیکھیں سبحان اللہ اللہ جو انصاف پسند ہے نا عدل سے بات کرتا ہے انصاف سے اللہ بات کرتا ہے کہ اس میں ہے لوگ ایسے بھی ہیں ایسا نہیں کہ سب ایسے ہیں بلکہ یہود اور نصارہ میں بعض ایسے انصاف پسند بھی ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا پہچان لیا اور مان بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے یعنی جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اہل کتاب تھے نا وہ بھی ایمان لے آئے اور قرآن کی اس طرح وہ تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے جیسے حق ہے اسی طرح وہ پڑھتے ہیں یعنی اسی طرح عمل بھی کرتے ہیں رہے ضد اور تکبر کی بنا پر انکار کرنے والے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں جو تکبر میں ہے ضد میں ہے نہیں ماننا چاہتے وہ خسارے میں رہنے والے ہیں پھر رکو نمبر ففٹین ہے آیات نمبر 122 سے لے کے 129 تک جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور ان کی آزمائشوں کے بارے میں ہے اور ان کی دعائیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعائیں بہت کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے خود کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی سبھی کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے پچھلے رکو میں مشرقین مکہ اور نصارہ کے طرز عمل پر تنقید کی گئی تھی ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی آپ دیکھیں پچھلی آیاتوں کو آپ دیکھیں گے تو کس کے لیے دعوت تھی مشرقین مکہ نصارہ ان پہ تھوڑی یعنی تنقید کر کے بتایا گیا ان کو ایمان کی طرف بلایا گیا اور اب یہود کو اللہ کے انعامات پھر سے یاد دلائے جا رہے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس دلا کر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے پہلے بھی یہود کا شروعات میں تو یہود کے بارے میں آپ نے کئی آیت پڑھے پھر کیا آ گیا تھوڑا سا عیسائیوں کے بارے میں پھر مشرقین کے بارے میں ان کو بھی دعوت دی گئی آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ میں زیادہ تر پارٹ یہودیوں کے بارے میں آئے گا تھوڑا بہت ہی عیسائیوں اور مشرقین کے بارے میں آتا ہے تو اب یہاں پر پھر سے ان کو پکارا جا رہا ہے مطلب یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی یاد کرو جو بھی اللہ نے انعامات دیے تھے اور تینوں گروہ کے امام کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے یہود بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں اور مشرقین بھی مانتے ہیں اور الحمد ہم تو مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ان سب کے امام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آخر میں دیکھیں جو پہلا پارا ہے اس میں اینڈ میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر مل رہا ہے ہمیں کہ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جو تاریخ ہے ہسٹری ہے اس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ملت ابراہیمی ہے یہود بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں مشرقین بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت سے ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ملت ابراہیمی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی آزمائش ہوئی انہیں بہت آزمایا گیا تھا تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں ہاں؟ کبھی تو گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں کبھی ایسے ہی پرکھنے کے لیے ہاں؟ درجات بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا جو نبی ان کو کیا کہا گیا خلیل اللہ کا دوست ان کو اتنا آزمایا گیا تو ہم کیا چیز ہیں ان کے مقابلے میں اس لیے یاد رکھے آزمائشیں آتے رہے گی دنیا میں آزمائشیں آتی رہے گی تب جا کے وہاں درجات بلند ہوں گے تو جب بھی آزمائے گئے وہ اس میں پورے کے پورے کامیاب ہو گئے لہٰذا ہم نے پورے عالم کی امامت ان کے حوالے کر دی ہاں آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بہت لوگ ہیں انہوں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ یہ ہدایت اور دعوت جو ہے اس کی امامت میری نسل میں جاری رہے ایسی دعا کی کہ جو یہ جو میں دعویٰ وغیرہ کر رہا ہوں میری نسل بھی اسی کو چلاتے رہے تو انہیں فرمایا گیا ہاں مگر ظالم لوگ امامت کے اہل نہیں ہوں گے امامت اس کو نہیں ملے گی جو ظالم ہوں گے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک ان کو امامت نہیں ملے گی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی جو بیت اللہ ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی اور تعمیر کی تکمیل یعنی مکمل ہو رہا تھا اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی رب الحاظہ بلد نامہ الہی اس شہر کو امن والا بنا اس لیے آج دیکھے مکہ کتنا امن والا شہر ہے اکیلے عورت گھوم رہی ہے ہاں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے اسے اور ویسے بھی امن والا ہے نا لڑائی جھگڑے کوئی کوئی دکانیں کھول کے اپنی میں نے ایک بار دیکھی سونے کی دکان کھول کے جا رہے ہیں نماز کے لیے کوئی ڈر نہیں امن والا شہر ہے اس کے رہنے والے ایمانداروں کو ہر طرح کے پھلوں سے رزق ادا فرما یعنی یہاں جو بھی کوئی جاتا ہے آپ دیکھیں بھوکا دے رہتا ہے کوئی نہ کوئی کھلاتے پلاتے رہتا ہے اور یا تو خود ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ہر طرح کے پھل آپ کو وہاں پر ملیں گے بے موسمی پھل بھی کئی بار آپ نے دیکھے ہوں گے ہاں، وہاں ہر چیز کا رزق آپ کو ملتا رہے گا وہاں کی بات ہی کچھ اور ہے ایون رزق میں بھی دیکھے کتنی برکتیں ڈالی ہوئی ہے اے اللہ ہم سے تعمیر کعبہ کی خدمت کو قبول فرما جب بھی اچھا کام بھی کرے تو تکبر نہیں کرے اس کی قبولیت کی بھی فکر کرے یہ نہیں سمجھے کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں بس اللہ قبول کرنے والا ہے نہیں اس کی بھی فکر کرے کہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں کہ تکبر تو نہیں آیا دکھاوا تو نہیں آیا کچھ ایسی بات تو نہیں ہوئی جو اللہ کو ناپسند ہو جو بھی اچھا کام کر لے تو اس کے بعد قبولیت کی بھی دعا کرے ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمیشہ تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے باقاعدہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام ہر جگہ لے جا کر بتا رہے تھے کہ یہاں یہ کرنا یہاں یہ کرنا یہاں یہ یہاں پتھر مارنا ہے جو بھی چیزیں حج میں ہوتی ہیں وہ سارے ارکان وغیرہ ساری ساری چیزیں انہوں نے سکھا دی تھیں ابراہیم علیہ السلام کو اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو یعنی ان سارے لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کی کتنے پہلے دعا کی اور دعا قبول کب ہوئی جب وہ تھے بھی نہیں دنیا میں بھی نہیں تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب بھی دعا کریں صبح کریں تو شام میں قبول ہو یا فوراً قبول ہو ہاں، ذرا صبر کریں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک بھی کریں جو بھی کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور حدیثوں کی تعلیم لیتا ہے وہ اندرونی بھی پاکی ہوتی ہے نا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب بھی ہم قرآن کی جب تعلیم لیتے ہیں خاص طر سے تفسیر وغیرہ پڑھتے تو وہ سکون کچھ اور ہوتا ہے پھر رکو نمبر سکسٹین ہے آیات نمبر ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی ون تک اور یہ اس پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں ملت ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے پہلے پارے کے آخری رکو میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے رسول تھے چنے ہوئے چوزن آخرت میں ان کا بہت بلند مقام ہوگا ان کے طریقے کو چھوڑنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے اگر ان کا طریقہ نہیں اپنا رہے ہیں ہاں، تو بیوقوفی ہے یہ وہ اپنے رب کے حقیقی فرما بردار تھے انہوں نے اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو مسلمان رہنے اور مسلمان ہی مرنے کی وصیت کی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہود بن جائے یہودی بنے یا نہ سہارا بنے یہودی کب بنے موسیٰ علیہ السلام کے وقت یہودی بنے نا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد آئے ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیمی ملت ابراہیمی پہ ہیں ہم نصارہ ہیں تو خود سوچیں کیا کہہ رہے ہیں یہ پاک باز انسان صحیح عقیدے اور درست عمل پر قائم رہے کون ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو بھی نیک اولادیں تھیں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں ہیں یعنی یہودی کہتے ہیں یہودیت میں ہیں نصرانی کہتے ہیں نصرانیت میں ہیں ہاں، دونوں اپنے اپنی چیزیں بول رہے ہیں یاد رکھو ہدایت صرف ملت ابراہیم کے اختیار کرنے میں ہے وہ کیسے تھے یکسو تھے نا حنیفم تھے شرک نہیں کرتے تھے کسی کو بیٹا نہیں کہتے تھے اللہ کا ہوں مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہمارا ایمان انہی باتوں پر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد اور موسا و عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا وہی ایمان ہمارا بھی ہے ہم کچھ الگ نہیں ہیں ان سے اگر تم نے اسی طرح ایمان رکھا جیسے ہم ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پاؤ گے کیونکہ قرآن میں ہدایت دے دی گئی اب دیکھے کیا کیا دی ہوئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے خود نپٹے گا ہم نے اللہ کا رنگ سبغت اللہ دین اسلام اختیار کر لیا ہے کیا ہے سبغت اللہ دین اسلام اس کو اختیار کر لیا ہے اللہ واحد کے خالص عبادت سے بہتر کوئی رنگ نہیں تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کون جانتا ہے جس نے بنایا وہی جانتا ہے اچھی طرح سن لو کہ عقید توحید اختیار کر کے اور نیک اعمال کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکوں گی بزرگوں کے عمل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے تم بولیں گے چلے میرے ماں باپ جو تھے بڑے نیک تھے بہت دیندار تھے دوسروں کو تبصرے سکھاتے تھے تو میں بھی جنت میں جاؤں گی یا جاؤں گا نہیں انہوں نے ان کے عمل کیے تمہارے تمہارے ساتھ عمل جائیں گے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس نیک والدین تھے یا نیک اولادیں ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہا گیا نہیں ان کے عمل ان کے لیے تمہارے عمل تمہارے لیے وہ ایک امت تھی جو گزر چکی جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہیں تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے ایسے کیوں برے عمل کیے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا فرسٹ پارا کمپلیٹ